الفاتحة قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أجه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطاهرين وابنه الغوث العازم الجيلان محي الدين وأهل بيته يجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ومن عارض عن ذكري فإنا له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پورنوار میں درو شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود صلاح السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا علیہ و وسلم وسلم سلام سلامن علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات یاش کا رحمت و نور میں ڈوبا ہوا عظیم الشان نورانی جلسہ جو شہید اعظم کے نام سے منعقد ہے جس کی نسبت حضور سرکار سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ شہدائے کربلا کی طرف ہے اپنے بیان سے پہلے مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسب معمول آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق مجدد میت حاضرہ موید ملت طاہرہ اعلی حضرت عظیم البرکت آیتم من آیات اللہ معجزتم من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک سے ہو اعلی حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے آپ بہت ساری باتیں سن چکے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت نے بہت ہی اچھا ذہن و فکر دیا تھا ہندوستان کی سرزمین پر اور بداتوں کے خلاف بدعتوں کو ختم کرنے کا پروگرام سب سے زیادہ مجدد اعظم بریلی کے تاجدار نے بنایا ہندوستان کی سرزمین پر اعلی حضرت عظیم البرکت کی بنیاد پر جن بدعتوں کا خاتمہ ہوا ہے آپ ان کی فہرست اگر ملاحظہ کریں اور متعین کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے آج ایک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ذہن و فکر دیا جاتا ہے امام احمد رضا خان نے بدعتوں کا رواج دیا ہے امام احمد رضا خان نے بدعتوں کا رواج نہیں دیا ہے بلکہ بدعتوں کو ختم کیا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیے <clears throat> کہ مزارات پر چراغاں کرنا کیسا ہے تو سرکار اعلی حضرت کا قلم چلا اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر قبر شاہ راہ کے قریب ہے یا ادھر سے کوئی راستہ ہے لوگ گزرتے ہیں تو اس سے محفوظ ہونے کے لیے اور اس کی عظمت دل میں بیٹھے اس ناطے اگر چراغ جلا رہا ہے تو بہتر ہے ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اعلی حضرت نے روکا آپ سے جب سوال کیا گیا کہ قبروں پر چادریں ڈالنے کے تعلق سے آپ کیا لکھتے ہیں تو سرکار اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو اظہار عظمت کے لیے اس کے قبر پر ایک چادر کافی ہے بقیہ منو چادریں بیچ کر غریبوں اور فقیروں میں اس کی قیمت تقسیم کر دی جائے اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب سوال ہوا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے تو سرکار اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی مزار پر جانے کے لیے اپنے قدم کو باہر نکالتی ہے تو ہر ہر قدم پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور جس مزار پر جا رہی ہے صاحب قبر کی روح اس پر لانت بھیجتی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت نے سختی سے روکا اور شریعت کا قانون بیان کیا اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب محرم الحرام شریف کے تعلق سے سوال ہوا کہ مجلس محرم میں جو تقریریں ہوتی ہیں اور امام علی مقام کے حالات بیان کیے جاتے ہیں تو سرکار اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ محتاط ہو کر کے اور صحیح صحیح روایتیں بیان کرنا یہ خیر و برکت کی علامت ہے آپ سے جب سوال کیا گیا کہ کہاں سے روایتیں لی جائیں تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کی کتاب جو آئین قیامت ہے اس کو پڑھ کر کے مجلس محرم میں سنائیں اللہ اکبر اعلی حضرت عظیم البرکت نے کس طرح احتیاط سے کام لیا جب آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور تعزیہ کے تعلق سے آپ کا کیا فتویٰ ہے تو سرکار اعلی حضرت نے ایک رسالہ ہی تحریر کر دیا اور تعزیہ کے تعلق سے حکم آپ نے بیان فرما دیا اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے کس بدعت کا رواج دیا ہے کیا اعلی حضرت کا کوئی فتویٰ ہے کیا آپ ڈھول بجائیے کیا اعلی حضرت کا کوئی فتویٰ ہے کیا آپ جس طرح سے محرم میں خرافاتیں کرتے ہیں کریں کیا اعلی حضرت عظیم البرکت نے ان چیزوں کا رواج دیا ہے نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر جب ان چیزوں کے تعلق سے اعلی حضرت کا قلم چلا تب دوسرے علماء نے جا کر کے ان چیزوں کے تعلق سے اپنا قلم چلایا تھا وہ سب اعلی حضرت عظیم البرکت کے تابع دکھائی دے رہے ہیں وہ اعلی حضرت عظیم البرکت کی ذات ہے اعلی حضرت کے مشن کو سمجھو اعلی حضرت اپنے آقا کی نعت کہتے ہیں عشق میں ڈوب کر کے نعت کہتے ہیں ان کی نعت کا ایک ایک حصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے یا تو قرآن عظیم کی کسی بھی آیت کریمہ کا کوئی نہ کوئی ترجمہ ہے اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے ہم دو ہے تجھے ہم دو ہے اعلی حضرت سے کہا گیا کہ آپ حمد الہی تحریر فرما دیں تو حمد الہی لکھتے لکھتے اعلی حضرت اپنے آقا کی تعریف کس طرح کر گئے تجھے ہم دو ہے خدایا تجھے ہم دو ہے خدایا تجھے ہم دو ہے خدایا تجھے ہم دو ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا یا رسول اللہ وہی ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہم بھی کو مانگنے کو تیرا ہاستا بتایا ہم بھی مانگنے کو ہمیں بھی کو مانگنے کو تیرا ستا بتایا تجھے ہم دو ہے خدایا تجھے ہم دو ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم نفاخت فی کا دم یا حبیب کاری پاک مریم نفخت سیح کا دم ہے و نشان اعظم مگر کا جایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے ایک نیک بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا اور ہمیں بھی کو مانگنے کو تیرا ستا بتایا ہم مانگنے کو اور یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یا حبیب اللہ کے تھا لے اور سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے کو نیک بنایا تجھے نیک بنایا تجھے ہم دو ہے خدایا تجھے ہم دو ہے خدایا آپ اس شعر کو سمجھتے ہوئے چلیے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں حضرت جبریل علیہ السلاط و تسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہونے لگی آقا نے فرمایا جبریل یہ تو بتاؤ کہ مجھ جیسا تمہیں کہیں کوئی ملا تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا بڑے بڑے نبیوں کو دیکھا سب کو میں نے چھان ڈالا یا رسول اللہ آپ کی طرح میں کسی کو نہیں پایا آفا کہا گردی دام سہرے بتاؤں ورزی دام لیکن ہم آفا کہا گردی دام رسول اللہ میں سب گھوم ڈالا ہوں سب دیکھ ڈالا ہوں آپ کے مثل کا آپ کے نظیر کا میں کسی کو نہیں پایا اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طرح کون ہوگا جب آپ کی طرح حضرت جبریل نہ کسی کو تلاش سکے حضرت جبریل علیہ السلام نے سب کو دیکھ لیا مگر کوئی نبی کی طرح نہیں ہے تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون دعویٰ کرے گا کہ آپ کی طرح کون ہے آکائے کون صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف عاشق رسول امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے اس طرح سے کی ہے اور یہی ذہن و فکر دیا ہے کہ تم اپنی زبان کو نبی کی تعریف سے تر رکھو تم اپنی زبان کو نبی ہی کی تعریف میں جاری رکھو اسی لیے علامہ عاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ سے جو شے گزرے دو روت پڑھ تیری نگاہ سے جو شے گزرے دو روت پڑھ کہ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ جس چیز کو بھی تم دیکھو نبی پر درود پڑھ لیا کرو اس لیے کہ ہر چیز قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار کے مظہر کیا انوار کی عکاسی کر رہا ہے اور سرکار کے نور پاک کا مظہر بن کر کے ہر چیز یہ اعلان کر رہی ہے آؤ نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لو پھول کا گلاب کہہ رہا ہے نبی کی عظمت کو ملازہ کرنا ہو تو ہمیں دیکھ لو سارے پھول بول رہے ہیں نبی کی عظمت کو دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ لو لو ساری خوشبوئیں کہہ رہی ہیں نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لو یہ گلاب کے اندر خوشبو کیسے آئی ہے یہ گلاب کے اندر رنگینی کیسے آئی ہے تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے بہت پہلے فرما دیا کہ انہیں کی بو سمن ہے اور انہیں کا جل چمن چمن ہے اور انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ اٹھا دو اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور باری ہے جابوں میں ہے تجھے ہم دو ہے خودایا تجھے ہم دو ہے خودایا آج لوگوں نے حمد اگر تحریر کیا ہے تو کوئی اللہ کے حمد کو بیان کرتا ہے اللہ کی حمد ہم کر رہے ہیں جس نے آسمان پیدا کیا جس نے سورج پیدا کیا جس نے کلیوں کو پیدا کیا جس نے سبزوں کو پیدا کیا جس نے انسانوں کو پیدا کیا مگر اعلی حضرت عظیم البرکت جب رب کے حمد کو بیان کرتے ہیں میرے مولا تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے اپنے حبیب کی چوکھٹ ہمیں بھیک مانگنے کے لیے بتا دیا اے اللہ تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے اپنے حبیب کا آستانہ مجھے دے دیا ہے اللہ اللہ عاشق رسول کا انداز سرا ملاحظہ فرمائیے زبان ذکر رسول میں تر رہے آقا کریم کا ذکر ہر دم ہوتا رہے یہ کیوں امام احمد رضا خان نے اس طرح سے اپنایا قرآن سے ذہن مل رہا ہے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وہ من اور اردان ذکری لہو مئی شتن دنتا وہ نہ ہو یوم القیامت عامہ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرماتے چلیے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جس نے میرے ذکر سے منہ کو پھیرا ذرا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے آج ہم اور آپ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں ہم اور آپ دنیا میں کسی بھی انداز سے جی رہے ہیں ہر ہر آدمی کے جینے کا اپنا ایک انداز ہے ہر آدمی کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر آدمی کے اپنے زندگی گزارنے کا ایک دستور ہوتا ہے اس دستور کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے کوئی پڑھ کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی پڑھا کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی تجارت کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی ملازمت کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی عمارت بنا کر کے زندگی زندگی گزارتا ہے کوئی سیاست میں جا کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی بھیک مانگ کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی بدماشی کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی شرافت کے ماحول میں رہ کر کے زندگی گزارتا ہے ہر آدمی کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک ایک دستور ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن آؤ ذرا دیکھو پیارے زندگی کیسی گزرنی چاہیے اور کس زندگی میں اطمینان ہے زندگی کیسی ہو ہونی چاہیے اور کون سی زندگی گزارنے کا درس تمہیں قرآن دے رہا ہے کون سی زندگی گزارنے کا قانون تمہیں قرآن دے رہا ہے کون سی زندگی گزارنے کا وصول و ضابطہ تمہیں قرآن دے رہا ہے قرآن سے پوچھو یہ قرآن تو ہمیں بتا دے تو رب تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے سنا اگر میرے ذکر سے منہ پھیرو گے تو میں تمہاری دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا رب تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب ہوا بندے اگر تجھے زندگی گزارنی ہے تو میرے ذکر سے منہ نہ پھیرنا میری یاد سے منہ نہ پھیرنا اب اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے جو منہ پھیرے گا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا اللہ کا ذکر ہے کیا آپ نے علماء سے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ عبادت کرو یہ اللہ کا ذکر ہے نماز پڑھو یہ اللہ کا ذکر ہے روزہ رکھو یہ اللہ کا ذکر ہے حج کرو یہ اللہ کا ذکر ہے عبادتیں کرو یہ اللہ کا ذکر ہے ان سے اپنے منہ کو پھیرو گے تو تمہاری دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی لیکن قرآن سے پوچھو یہ قرآن ہم ان ساری چیزوں کو ایک ایک عظیم ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو یاد کرتے رہیں تو نماز بھی نہ چھوٹے ہم اس کو یاد کرتے رہیں تو روزہ بھی نہ چھوٹے ہم اس کو یاد کرتے رہیں تو ہماری زندگی صاف ہو پاکیزہ ہو ہماری زندگی طاہر ہو ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایسے ذکر کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ ذرا دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت نام ہیں میرے سرکار کے دو نام تو ایسے ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے آپ آسمان پر نبی کا نام احمد ہے اور زمین پر سرکار کا نام محمد ہے اور بھی میرے سرکار کے تمام نام ہیں سرکار کا نام ذاکر بھی ہے سرکار کا نام ذکر بھی ہے سرکار کا نام مذکر بھی ہے سرکار کا نام لطیف بھی ہے سرکار کا نام خبیر بھی ہے سرکار کا نام سمی بھی ہے سرکار کا نام بشیر بھی ہے سرکار کا نام مزمل بھی ہے سرکار کا نام مدثر بھی ہے سرکار کا نام رحمت اللہ بھی ہے سرکار کا نام بہت نام ہے سرکار کے سرکار کے نام ناموں کو شمار کرو شمار نہیں کر پاؤ گے اللہ کے حبیب کے ناموں میں سے ایک نام ان کا ذکر اللہ بھی ہے پتا یہ چلا کہ جو میرا محبوب سے منہ پھیرے گا اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا جو محبوب سے منہ ہٹائے گا دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا یہی وجہ ہے پیارے کہ محبوب نے جب کلمہ کا اعلان فرمایا تھا تو مکہ کی سرزمین پر جن لوگوں نے محبوب سے اپنے منہ کو پھیر لیا تھا ان کی دنیاوی زندگی تنگ ہو گئی تھی مکہ کے کافروں نے سمجھا تھا کہ ہم محمد کا کلمہ نہیں پڑھا گے تو ہمیں زندگی اطمینان سے گزارنے کا موقع مل جائے گا لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ نبی کون نے جیسے کلمے کا اعلان فرمایا تھا اور جن جن لوگوں نے نبی سے منہ پھیرا تو ان کا منہ پھیرا ہی رہ گیا ان کی دنیاوی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے نبی کون صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے منہ نہ پھیرو نبی سے منہ پھیرو گے تو ٹھکانا نہیں ہے نبی سے منہ پھیرو گے تو کوئی دروازہ نہیں ہے نبی سے منہ پھیرو گے تو جائے پناہ نہیں ہے نبی سے منہ پھیرو گے تو نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت تمہاری بخیر ہو ہو سکتی ہے نبی سے منہ پھیرو گے تو دنیا تمہاری تباہ ہو جائے گی رب فرماتا ہے فن لہو معیشت اندن کو نحشر ہو یوم القیامت عامہ اور صرف دنیاوی زندگی ہی تنگ نہیں ہوگی بلکہ قیامت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائے گے پتا یہ چلا پیارے کہ جو نبی سے منہ پھیرتا ہے قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اس کی دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اب آؤ ذرا دیکھو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح سے منہ پھیرا تھا یزیدیوں نے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے امام حسین پر کس طرح سے ظلم کیا تھا یزیدیوں نے آپ واقعات کربلا تو دس روز تک سنتے رہے ہیں میں نوجوانوں کے ذہن و فکر کو بدلنا چاہتا ہوں پیارے واقعات کربلا سے آپ ذرا در سے عبرت تو لو اور واقعات کربلا کو سننے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ تو کر لو کہ تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی سرزمین پر کیا ذہن و فکر دیا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوں آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں امام علی مقام کی مقدس زندگی کا جائزہ لو اور امام علی مقام کی صبح کو دیکھو شام کو دیکھو کربلا کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو اور مکت المکرمہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو اور مدینہ طیبہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو اور ایک بات میں بتاتا چلو پیارے باپ کا بھی مشن دیکھتے چلو اور بیٹے کا بھی مشن دیکھتے چلو آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام علی مقام تو اقتدار کے لیے لڑے میں کرتا ہوں جملہ بدلو ورنہ ایمان و عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا تمہیں معلوم نہیں نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں اختلاف ہوا کس بنیاد پر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہوا آج میں بد مذہبیت کی تاریخ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں اگر ایک بھی جملہ تاریخ کا غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی ورنہ نجد کی بدماش اولادوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تاریخ کا جائزہ کیوں نہیں لیا ہے اور تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے اختلاف کی جڑ کہاں سے ہے اور کس بنیاد پر امام حسین کی شہادت ہوئی ہے کس بنیاد پر حضرت امیر بازیا اور حضرت علی میں جنگ ہوئی ہے نبے ہزار مسلمان جان بین کے شہید کس بنیاد پر ہوئے تھے آؤ ذرا دیکھو اس تاریخ کا جائزہ لو اور نقطہ سمجھو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ علی لے اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے ان کو مناسب سزا دی جائے حضرت امیر ماویہ کا یہ مطالبہ تھا حضرت طلحہ کا یہ یہی مطالبہ تھا حضرت زبیر کا یہی مطالبہ تھا بڑے بڑے صحابہ کا یہی مطالبہ تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی بنیاد پر قاتلوں کو ان کے حوالے نہیں کر رہے تھے اور صبح کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا رہی تھی حضرت علی بھی اپنے اشتہاد میں صحیح پر ہیں اور حضرت امیر ماویہ بھی اپنے اشتہاد پر صحیح پر ہیں اس اشتہاد کی بنیاد پر دونوں میں تنگ ہوئی امیر ماویہ نے فرمایا کہ جب علی ان حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ نہیں دلا سکتے ہیں اور انہیں سزا نہیں دے سکتے تو خلافت کے کے اہلدار نہیں ہیں وہ خلافت کے لائق نہیں ہیں حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا کائنات نے جواب دیا کہ صبح کی بنیاد پر ملزم کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے جب صحیح ثابت بات نہیں ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے سزا دینے سے رکے ہوئے تھے کہ آپس میں جنگ ہوئی اور نبے ہزار مسلمان جنگ میں شہید ہو گئے جب نبے ہزار مسلمان شہید ہوئے حضرت علی کی فوج غالب ہونے والی ہے امیر معاویہ نے نیزے پر قرآن کو بلند کرایا جب قرآن نیزا پر بلند ہوا تو تل تلواریں رک جاتی ہیں مسلمانوں کی جان بین سے اب حضرت علی آئے سامنے حضرت امیر ماویہ آئے اور مصالحت کی باتیں صحابہ میں ہونے لگی کہ صلح ہو جائے نبے ہزار مسلمان دونوں جانب سے شہید ہوئے ہیں اب صلح ہونے جا رہی ہے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ہیں ان دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے سالس کی ضرورت پڑی جس میں حضرت امر بن آس ایک بڑے عظیم صحابی ہیں اور حضرت موسا اشعری بڑے عظیم صحابی ہیں ان دونوں صحابیوں کو سالس متعین کیا گیا ہے حضرت علی بیٹھ گئے اور حضرت امیر معاویہ بیٹھ گئے یہ دونوں آدمی بیٹھے اور یہ فیصلہ کرنے والے بیٹھ گئے جیسے یہ جماعت بیٹھی تھی تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اس نے کہا نہ ہم علی کو مانتے ہیں نہ امیر معاویہ کو مانتے ہیں اور نہ ہم تیسرے فیصلہ کرنے والے کو مانتے ہیں ہم نکل رہے ہیں ہم صرف اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں بقیہ کسی کا فیصلہ نہیں مانتے وہ جماعت نکل گئی اسی جماعت کو خارجی کہا جا رہا ہے ایک جماعت نے کہا ہم امیر کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں ہم سارا معاملہ علی کے تعلق سے مان رہے ہیں انہیں شیان علی کہا گیا ایک جماعت بیٹھی رہی اور اس جماعت کا نظریہ یہ رہا کہ جب یہ دونوں صحابی آپس میں مصالحت کر رہے ہیں تو ہم دونوں کی صلح کو تسلیم کر رہے ہیں وہی جماعت اہل سنت جماعت ہے وہی نجات پانے والی جماعت ہے یہیں سے فرقہ بندی ہوئی ہے اور شیان علی ایک طرف گئے اور خارجی ایک طرف گئے تو حضرت علی نے خارجیوں کا قلعہ کما کیا خارجی بدقیدگی پھیلا رہے تھے اب علی کی تلوار چل رہی رہی ہے اور خارجی تہ تیغ کر رہے ہیں تو حضرت علی کے دور میں جب عقیدے کی بغاوت ہوئی ہے تو علی نے تلوار چلا کر خارجیوں کو ختم کیا ہے اور حسین کے دور میں جب بدامنی کی جنگ ہوئی ہے تو بدامنی کے خلاف حضرت امام حسین کو سامنے کھڑا ہونا پڑا امام حسین کی جنگ بد عملی کے خلاف ہے امام کی جنگ شرابیوں کے خلاف ہے امام کی جنگ جھوٹ بولنے والوں کے خلاف ہے امام کی جنگ جواریوں اور شرابیوں کے خلاف ہے امام کی جنگ فاسق اور کے خلاف ہے امام علی مقام کی جنگ میدان کربلا میں یہی ہے امام علی مقام نے یہ ذہن فکر دیا تھا اور اس دنیا سے امام علی مقام گئے لیکن سن لو پیارے آج حضرت امام کی شہادت تو بیان کی جاتی ہے امام علی مقام کو ایسے شہید کیا گیا کربلا میں اس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا ایک جملہ اور بھی کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیوں کربازیوں میں پھنستے رہتے ہو یہ ساری باتیں بدات ہیں اور کیوں بداتیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو امام علی مقام کا معاملہ تھا وہ ہو گیا کربلا میں جب وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکے اپنے جوان بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکے اپنے بھتیجوں کی حفاظت نہیں کرتے تو کیوں ایسے حسین کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو میں عرض کرتا ہوں ذرا سنجیدگی سے غور کرو حسین کربلا کی سرزمین پر اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور مذہب اسلام بچانے کے لیے گئے تھے تو جس چیز کو بچانے کے لیے گئے تھے حسین نے اس کو بچا دیا اور جس کو بچانے کے لیے نہیں گئے تو حسین کو اس کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس لیے کہ حسین کا ایمان و عقیدہ ہے کہ تو جان جانی ہی ہے اور جان جانے کا ایک سبب بھی متعین ہے اور جب موت آئے گی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے یہ رب قرآن میں بیان فرما رہا اور مذہب اسلام کا قانون حسین نے کربلا کی سرزمین پر بچا لیا ہو نام یہ ذہن فکر دے رہے ہیں اے آؤ ذرا اپنے ذہن کو بدلو اور دیکھتے ہوئے چلو کہ اگر کبھی بھی اسلام کا چہرہ ظلم مسخر نہ چاہے اور کبھی بھی ظلم اپنے منہ کو پھیلا کر کے اسلام کے حسن کو لوٹنا چاہے نگلنا چاہے تو اے مسلمانوں تمہیں میرا کردار یاد کرنا پڑے گا تمہیں میری قربانی یاد کرنی پڑے گی تمہیں میرے ذہن و فکر کے مطابق چلنا پڑے گا یہی ذہن امام علی مقام نے دیا تھا نے سمجھا تھا کہ ہم امام کو تو شہید کر کے اطمینان و سکون کی سانس لے لیے ہیں مگر ان ظالموں کو اطمینان و سکون کا سانس کہاں ملے گا امام تو کربلا میں شہید ہو گئے مگر ذرا امام کو دیکھو کہ امام زندہ کیسے ہیں اور مردہ کیسے ہے امام حسین جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے جب بھی اسلام کو امام حسین نے پست نہیں ہونے دیا اور جب حسین دنیا سے گئے تب بھی نہیں پست ہونے دیا حسین نے جب دنیا سے حسین گئے تب کیسے نہیں پست ہونے دیا ذرا تاریخ کا جائزہ لو یہی امام حسین ہیں اور جب امام حسین کے سر اقدس کو میزا پر بلند کر کے لے جایا جا رہا تھا دمشق کی جانی اور ایک راہب کے گرجا گھر کے کنارے ان لوگوں نے اپنی منزل اختیار کی تھی پڑاؤ ڈال دیا تھا رات گزارنا چاہتے ہیں گرجا گھر کے اندر سے راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ یہ کٹے پیٹے سر کیسے لوگوں کے ہیں تو کسی نے کہہ دیا یہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں اس نے کہا تعجب کا مقام ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کے نمازے کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اس نے کہا کہ سنو امیر المومنین یزید کی اگر بغاوت کرو گے تو تمہارا بھی سر کچل دیا جائے گا سب یزید کے باغی ہیں اس نے کہا بغاوت کا جملہ نہ کہو یہ سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں حسین کبھی بھی کسی کی اس طرح کی بغاوت نہیں کر سکتے ہیں حسین کا مقصد صحیح ہے حسین نے اگر اختلاف کیا ہوگا تو کوئی وجہ ہے اچھا ایک کام کرو آج رات تم سب یہی رہنا چاہتے ہو ہاں ہماری ساری فوج یہی رہے گی یہ سارے کٹے ہوئے سر یہی رہیں گے ایک کام کرو کہ تم اس سر کو ہمیں دے دو کیا قیمت لوگے کہا دس ہزار درہم یا دینار ہم لیں گے کہا ٹھیک ہے ہم دس ہزار دینے کے لیے تیار ہیں سر لاؤ ہمیں دے دو امام علی مقام کا سر لیا اور لینے کے بعد اپنے گرجا گھر کے اندر لے گیا غسل دیا امام علی مقام کا چہرہ دھویا خوشبو لگایا امام علی مقام کے سر انور کو رکھا تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گیا وہ دیکھ رہا ہے کہ انوار و رحمت کی برسات ہو رہی ہے اس راہب کی نگاہ میں کیا نظر آیا امام کی خدمت کرنے پر اب تو وہ بتا نہیں سکتا ہے عجیب معاملہ اس کا ہو گیا اس نے کہا اے حسین ابن علی تم سچے ہو تمہارے نانا برحق ہیں ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے سر امام ہے اور کلمہ پڑھنے والا راہب ہے یہی تو یزید کی موت ہے یہی حسین کی جیت ہے اسی لیے کہا قتل حسین اصل میں یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہاں کہاں امام حسین کو تم دیکھو گے اے امام حسین کو مردہ سمجھنے والا اور یہ کہنے والے کہ امام حسین کچھ نہیں کر سکے دیکھو امام حسین کیا کر رہے ہیں امام حسین نے راہب کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسلام میں داخل کر لیا یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی مقام کی عظمت دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی کی مکان کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور جب سویرا ہوا اور دس ہزار کی رقم اس نے ان لوگوں کو پیش کی اور سر کو پیش کرتے ہوئے کہا سنا اب تم مجھے راہب نہ کہنا اب مجھے کہنا اب تم مجھے اب تم مجھے عیسائی نہ کہنا اب تم مجھے مسلمان کہنا میں مسلمان ہو چکا ہوں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں یہی قافلہ حضرت سر امام کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے اور جب یزید یزید کے وہاں یہ سر گیا تھا یزید نے کیسی حرکتیں کی تھی وہ بھی آپ سن چکے ہیں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے صرف ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں کہ یزیدیوں نے سوچا تھا کہ امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے ترقی حاصل کر لی ہے اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اب ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی اب ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب ہمارے مقصد میں کوئی بھی حارج نہیں ہو سکتا ہے لیکن ذرا دیکھو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا میرا سر ضرور کٹ گیا ہے مگر میں نے تیرے ہاتھ ہاتھ میں اپنا نہیں دیا ہے یہ قوم مسلم بےحس نہیں ہے یہ قوم مسلم بے حص نہیں ہے یہ قوم مسلم ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جانتی ہے سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اور تمہاری حرکتوں پر سب کی نگاہ ہے چنانچ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو یزید نے جب اپنے دربار سے مدینت المنورہ کی طرف بھیجا تھا اور سارے لوگ مدینت المنورہ کی طرف آئے تھے حضرت امام علی مقام کا سر اقدس تو مدینہ طیبہ میں اپنی ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا حضرت امام علی مقام کا لٹا پٹا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا اور رو رو کر کے نانا جان کے قبر انور پر سارے داستان کو عرض کرنا شروع کر دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تاریخی بات ہمیں بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ آج بہت جھگڑا کیا جا رہا ہے کہ کسی قبر پر نہیں جانا چاہیے قبر کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے میں ایسے دجال ذہن و رکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جب امام زین العبدین کربلا کی سرزمین سے واپس مدینہ طیبہ آئے تھے وہ اپنے نانا جان کے قبر انور پر حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا تھا کہ نہیں وہ اپنے نانا کو زندہ سمجھ رہے تھے کہ مردہ سمجھ رہے تھے وہ اپنے نانا کو مددگار سمجھ رہے تھے کہ مددگار نہیں سمجھ رہے تھے حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ بول رہا ہے کہ ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کا جواب عطا فرما رہے ہیں کیا نہیں امام زین العابدین کی بات کو حضرت امام کے سلام کو اور حضرت امام کی فریاد کو سرکار سنیں گے سرکار نے بہت بعد میں بھی لوگوں کی فریاد سنی ہے اور آقا آج بھی فریاد ہماری سن رہے ہیں نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم کے فریاد کی بات آ گئی تو میں بتاؤں حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجری پانچ سو پچپن میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو میں دور دور سے آپ کی بارگاہ میں سلام کیا کرتا تھا یا رسول اللہ اب آپ کے قریب آیا ہوں روز اطہر پر آیا ہوں یا رسول اللہ اپنے دست مبارک کو باہر کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کا بوسا لوں تو فوراً آپ کا دست انور قبر شریف سے باہر نکل آیا حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بوسا لیا اس وقت سرکار پیرے پیرا میرے میرا غوث سے آدم بڑے پیر بھی موجود تھے اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت بول گئے کہ تم نبی کو مردہ کیسے خیال کر رہا ہے نبی آج بھی زندہ ہے اور نبی قیامت تک زندہ رہیں گے اگر نبی کو تم مردہ سمجھ لے گا تو تیرا ایمان مردہ ہو جائے گا اسی لیے اعلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن فکر دے رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور میرے چشمے چھپ جانے والے جانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردہ خیال نہ کرنا آج مردہ ہی لکھنے پر اور مردہ ہی خیال کرنے پر تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے مار پیٹ کی نوبت آ رہی ہے اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی کو تم مردہ خیال کر رہے ہو اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کو بچا نہیں سکے اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کے لیے کچھ نہیں کر سکے میں کہتا ہوں یہ تمہارا کلمہ بیکار ہے پڑھنا اس طرح سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو کہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اپنے ذہن و فکر میں کسی نے کوئی بات سوچ لی ہے اور شک و شبہ پیدا ہوا تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گاہ میں حضرت امام زین اللہ نے اپنی ساری فریاد پیش کر دی اور سارا معاملہ عرض کر دیا ہے اب لوگوں نے سمجھا تھا اور یزیدیوں کا یہ ذہن و فکر جمع تھا کہ اب نہیں جتنا ہوگا اب نہیں قتل و غرت گری کا معاملہ ہوگا پھر یزید نے مطالبہ کیا مدینہ والوں سے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو مدینہ والوں نے کہہ دیا جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو ہم بیعت نہیں کریں گے جب حسین ابن علی نے نہیں دیا تو ہم ہاتھ نہیں دیں گے ایک تنہا حسین ابن علی نے انکار کیا تھا ہاتھ دینے کے لیے مگر آج پورا مدینہ انکار کر رہا ہے آج سارے لوگ انکار کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اپنا ہاتھ دے دیا مکت المکرمہ والوں نے اپنا ہاتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر دے دیا مگر انکار کر دیا یزید کے ہاتھ پر ہمارا ہاتھ نہیں رہے گا ہم یزید کو خلیفے برحق نہیں مان رہے ہیں یزید ظالم نے مسلم ابن اقبا کی سرکردگی میں بائیس ہزار یا بارہ ہزار فوج دے کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دیا اور جب یزیدی لشکر مدینہ طیبہ پر چڑھ آیا ہے تو مدینہ میں صحابیوں کو شہید کیا مدینہ میں بڑے بڑے تابعیوں کو شہید کیا مدینہ طیبہ کی پاک دامن عورتوں کو اپنے فوجیوں پر تین دن تک حلال رکھا ان ظالموں نے اور اس طرح سے ان کی اسمتوں کو لوٹا ہے کہ واقعات کربلا کے بعد اور حادثات مدینہ کے بعد دس ہائیک دس ہزار بچے مدینہ طیبہ میں ناجائز پیدا ہوئے تھے معذ اللہ رب اس طرح مدینہ طیبہ کے تقدس کو برباد کیا تھا یزیدیوں یزیدیوں نے نے جن یہ حرکت کی ہے کیا ان کے تعلق سے آج بھی تم کلمہ خیر کہنے کے لیے تیار ہو کیا آج بھی ان کے تعلق سے تمہاری زبان کھل رہی ہے کیا آج بھی اس کے مدھو ستائش میں تم اپنی زبان کھول رہے ہو یزید اور یزیدیوں کی حرکتوں پر نگاہ ڈالیے مدینہ طیبہ میں تین دن تک اذان نہیں ہوئی تھی مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر کے مسجد نبوی میں تھا مجھ کو یزیدی فوج نے پکڑا لیکن میں ایسے ترو طور سے بڑبڑانے لگا بولنے لگا کہ لوگوں نے سمجھا یہ پاگل ہے اسے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دیا گیا وہ کہتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی اللہ اللہ ذرا اذان کا احترام ملاحظہ فرمائیے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اسی اقتدا میں میں اپنی ہانس پڑھ لیتا تھا قبر انور سے اذان کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہوتے تو قبر انور سے اذان کی آواز کیسے آتی آج ظالموں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ نبی سلام مردہ ہے ناز اللہ لیکن جب کوئی ان کو سلام کرتا ہے تو ان کی روح ان پر واپس کر دی جاتی ہے اتنے بڑے حرام خور ہیں یہ یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی سلام کرتا ہے کب نبی کا روزہ سلام سے خالی رہتا ہے اگر انسان سلام بھیجنے کے لیے نہیں ہے تو ستر ستر ہزار فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں نبی کا روزہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سلام پیش کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا ہے تو نبی کی روح کب کب واپس کی جا رہی ہے تجھے پتا نہیں ہے ارے نبی کے لیے موت آنی تھی فقط ایک آن کے لیے موت آئی تھی پھر ہمیشہ کے لیے نبی کی موت مر گئی ہے اسی لیے کہا کہ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی ان کی موت مر گئی نبی یہ کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے اقدس کے کنارے ان ظالموں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو اونٹوں کو باندھا تھا تھا اور لید اور پیشاب جانوروں نے کیا جس کی چھینکیں ممبر پر پڑی تھی مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے والا کیا مسلمانوں میں اور آنے کا حق رکھتا ہے مدینہ طیبہ والوں کو ڈرانے والا کیا مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کا اسے حق ہے نہیں نہیں پیارے و فاسق فاجر ہے ظالم ہے جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو برباد کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو کھلواڑ بنایا وہ جیسے نمک پگھلتا ہے ایسے ایمان کے طور پر پگھلتا چلا جائے گا مدینہ طیبہ والوں کو جس نے ڈرایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مدینہ طیبہ کی جس نے بے حرمتی کی اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اس کے لیے جہنم ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا جب مدینہ طیبہ والوں کے تعلق سے اس طرح نبی نے فرمایا ہے تو جو نبی کے صحابیوں کو ستائے جو نبی کے تابعیوں کو ستائے جو نبی کے غلاموں کو ستائے اس کا تعلق اسلام سے کیسے رہ جائے گا ذرا ذہن و فکر حاضر کرو واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے امام علی مقام کے بعد یزیدیوں نے جانا تھا جب ہمارے لیے اطمینان و سکون کا سانس لینے کے لیے موقع مل گیا ہے یہی مسلم بن اقبا ظالم جب اس طرح سے ظلم و بربریت کا ماحول برپا کر کے مدینہ کی طرف سے اب مکت المکرمہ کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام جابازوں کو لے کر کے میدان میں باہر نکل آئے اور اس فوج کا مقابلہ کیا راستے میں مسلم بن اقبا مر گیا تھا ایک دوسرا ظالم اس سالار اس کی فوج کا متعین ہوا تھا ان ظالموں نے کعبہ کی بڑی حرمت بے حرمتی کی اور اس طرح سے کعبہ پر پتھر برسائے کی غلاف کعبہ جل گیا تھا کعبہ کی چھت ٹوٹ گئی تھی اور خانے کعبہ کی دیواریں ہل گئی تھی اسی خانے کعبہ کے پردے میں حضرت ابراہیم علیہ السلاط تسلیم نے جو میگھا ذبح کیا تھا اس کی دم رکھی ہوئی تھی اس کی سینگ رکھی ہوئی تھی تبرک کے طور پر وہ بھی اسی میں جل گیا یہ ظالم لوگ پہاڑ میں قبیس کے اوپر سے منجنیت میں پتھر رکھ رکھ کر کے خانے کعبہ پر مار رہے تھے اس طرح سے یہ پتھر پھینک پھینک کر کے خانے کعبہ کو پاٹ رہے تھے کہ اسی درمیان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اطلاع ملی کہ تمہارا امیر یزید مر گیا یزید کیسے مرا اس کے تعلق سے بھی ذرا ذہن فکر میں بات رکھو یزید کی موت موت بڑی بھیانک ہوئی ہے یہ کثرت سے شراب پیا کرتا تھا ایک روایت تو یہ ہے کہ اس کا پھیفڑا خراب ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر یہ بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرا اور دوسری روایت یہ ہے کہ یزید سیر و شکار کا بڑا خوگر تھا وہ شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا ایک روز وہ شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا اس کی نگاہ ایک عیسائی لڑکی پر پڑ گئی لیکن اس دن وہ کچھ نہ کہہ سکا اس لیے کہ اس کے ساتھ کئی لوگ تھے وہ دوسرے دن آیا اور شکار کھیلنے کے لیے گیا تو راستہ بدل دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تم سب یہی رہو مجھے آگے بڑھنے دو جب وہ آگے بڑھ کر کے گیا تو ایک ہرن کو دیکھا ہرن کا شکار کرنے کے لیے آگے دوڑا اور دوڑتا ہوا انہیں جا کر کے پہنچا جہاں وہ عیسائی لڑکی رہتی تھی آج یہ کچھ بات کرنا چاہا اس نے کہا تم جانتی ہو میں کون ہوں کہا کون کہا مجھ کو امیر المومنین یزید کہتے ہیں اتنا سننا تھا اس لڑکی نے کہا مسلمانوں کے امیر کا رویہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے تم آئے ہو بے فکری کے ساتھ اور جس طرح سے تم غیر محرم سے بات کر رہے ہو اور پرائی لڑکی سے اس نے نگاہ کو تاڑ لیا کہ یہ ظالم ہے یہ دھوکے باز ہے یہ کبھی نہ کبھی ضرور ہماری آبرو پر حملہ کر دے گا حملہ کرنے سے پہلے پہلے میں اس کو کیفرے کردار تک پہنچا دوں گی ذرا اس لڑکی کو دیکھیے جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے وہ ہر ہر موڑ پر اپنی آبرو کی حفاظت کر لیتی ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے ہے وہ دشمن کے ماحول میں رہ کر کے بھی آبرو کی حفاظت کر لیتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے تم ملنا چاہتے ہو تو کبھی بھی تنہائی میں آؤ ملاقات کر سکتے ہو کہا میں تمہیں اپنے محل میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں تم امیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں ایک عظیم بیوی کی حیثیت سے میں تمہاری زندگی گزارنے کا تمہیں موقع دے دوں گا اس لڑکی نے دیکھا میری آبرو چلی جائے گی کہا ٹھیک ہے ایک روز اپنے دامن میں خنجر کو چھپا لیا اور جب یہ آیا اور اس نے لڑکی سے کہا وہ تیار ہوئی اس کے سواری پر سوار ہوئی اور اور جب یہ دونوں روانہ ہوئے تو پیچھے سے جب یہ بے فکر ہو گیا تو اچانک اس لڑکی نے خنجر کو نکالا اور نکال کر کے پیچھے سے اس کے پیٹ میں بھونک دیا خنجر کا لگنا تھا یہ زمین پر گرا کود کر کے اس کے سینے پر خنجر مار دیتی ہے اور اس کو قتل کر کے وہی پھینک دیا لڑکی نکل گئی جب کچھ لوگ تلاشتے ہوئے آئے تو دیکھا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی لے جا کر کے اٹھا کر کے اس کو دفن کیا ایک موت یہی عزیز کی بتائی جا رہی ہے اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ عزیز کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ ایک ناچنے والی لڑکی ناچ رہی تھی اور اس کے سرحانے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی وہ بدمست پڑا ہوا تھا ایسی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے بہرحال و فجور کے ماحول میں مبتلا ہونے پر یزید یزید کی موت ہوئی مر گیا اس کا مقصد مر گیا یزید مر گیا اس کی تمنا مر گئی یزید مر گیا اس کی تحریک مر گئی یزید مر گیا اس کا سارا کارنامہ مر گیا آپ ذرا دیکھتے چلیے یزید کیسے مرا ہے اور اس کا سارا کارنامہ کیسے مرا ہے آج بھی جغرافیائی طور اور سے جائزہ لیا جائے مقام ہمس کا جہاں یزید کی موت ہوئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یزید کی قبر بنائی گئی تھی آگ کی سب سے بڑی فیکٹری شیشہ گلانے والی وہی لگائی گئی ہے یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے اس کے نشان کا پتہ نہیں ہے اور دوسرے مورقین لکھتے ہیں کہ جب خلافت بنو عباسیہ کا دور آیا اور بنو امیہ کی قبریں کھودی جانے لگی ان قبروں میں جب یزید کی قبر کھودی گئی ہے تو جلی ہوئی ہڈیاں ملی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا یہ سزا یزید کے کے لیے متعین ہوئی یزید نے امام حسین پر ظلم کروانے کے بعد یہ سوچا تھا کہ ہمیں اطمینان کا سانس ملے گا نہیں ملا یزید عذاب الہی میں گرفتار ہے اور قیامت تک گرفتار رہے گا یزید پر کتنا عذاب ہوگا ہم اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ کربلا کا سارا کارنامہ اسی کے اشارے پر ہوا تھا سارا معاملہ اسی کے اشارے پر ہوا تھا اب دیکھو جب یزیدی فوج نے سنا کہ یزید مر گیا تو اس کے حوصلے پست ہو گئے وہ سارے لوگ شکست کھا گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نے مکمل طاقت کے ساتھ اپنے دیوانوں کو لے کر کے حملہ کیا اور سب کو پیچھے ڈھکیل دیا یہ سب کے سب بھاگ گئے شکست کھا کر کے اب مکہ شریف والے اور مدینہ شریف والے عراق والے ان سارے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیت کر لیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر جب بیت کیا تو مختار سختی سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے ظلم کی تلوار چلائی تھی تھی ان کو میں ایک ایک چن کر کے مارنا چاہتا ہوں حضرت امام علی مقام کے دشمنوں کا پتہ لگایا جائے گا جہاں وہ ملیں گے کر دیا جائے گا اس کے لیے مختار سختی نے حضرت محمد بن ہنسیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور امام حسین کے بھائی ہیں ان سے رابطہ قائم کیا حضرت محمد بن ہنسیا نے پوری توانائی اور پوری طاقت دے دی مختار سختی نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میٹنگ کیا کہ اب قاتلان حسین تلاشے جائیں چنانچہ کوفہ کی سرزمین پر ایک کے قاتل کو تلاشا جانے لگا اور تلاش کر کر کے مختار سختی نے ان کو تہے تیز کروانا شروع کیا امر بن سعد کا پتہ لگایا گیا کہ یہ کہاں ہے جو کربلا کے میدان میں فوج کی قیادت کر رہا تھا جو کربلا کے میدان میں امام حسین کو اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر کے آیا ہے آرام کی نیند سو رہا ہے پتہ لگاؤ کہاں ہے تب تک ابن سعد کا بیٹا آ گیا اور ابن کیا نام مختار سختی کے سامنے پہنچا پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے کہا ہمارا باپ باپ اب گوسا نشین ہو گیا ہے گھر میں رہتا ہے وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے اس سے سے سیاست کوئی مطلب نہیں ہے مختار نے کہا اب سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے اب رئی کی حکومت کہاں گئی اب کی گورنری کہاں گئی اب سیاست کا جوش کہاں گیا ٹھیک ہے اپنے فوجیوں کا اس دستہ بھیجا کہ امرب نے ساتھ کے گھر کو گھیرو اور پکڑ کر کے اس کا سر کاٹ کر کے لاؤ لوگوں نے گھیر لیا امرب نے ساتھ کو پکڑا اس کا سر کاٹا اور لا کر کے مختار سختی کے سامنے رکھا مختار سختی نے اس کے بیٹے سے کہا دیکھ یہ کس کا سر ہے یہ تیرے باپ کا سر ہے جو تو کہتا تھا میرا باپ اب گوشا نشین ہو گیا ہے حسین کو شہید کرنے کے بعد گوشا نشینی اختیار کر رہے ہو امریک نے اب پتا لگایا جانے لگا کہ بتاؤ خولی کہاں ہے جس ظالم نے امام پر تلوار چلائی تھی خولی کو پکڑا گیا تو اسے تہے کیا گیا سینان کہاں ہے اسے پکڑا گیا اسے مارا گیا یہ پتا لگایا گیا کہ ابن زیاد کہاں رہتا ہے ابن زیاد کو اطلاع مل گئی تھی کہ مختار سختی لوگوں کو لے کر کے ہم سب پر حملہ اللہ کا رائے مار رہا ہے اور اب ہمارے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر سارے لوگ اپنا ہاتھ دے چکے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی ساری طاقت اس کو حاصل ہے چنانچہ مختار نے کہا ابن زیاد کو پتہ لگاؤ کہاں بھاگ کر کے گیا ہے دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں یہ بھاگ گیا تھا مختار سختی کا چھوٹا تھا دس دستہ فوج کا پہنچا اور وہاں پر ابن زیاد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جب یہ گرفت میں نہیں آیا بھاگا تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا چند لوگوں سے تلواریں چلی مگر بڑا بہادر تھا کچھ لوگوں کو اس نے مار دیا پھر فوج کا ایک دستہ پہنچا اور ابن زیاد پر ٹوٹ پڑے ابن زیاد کو پکڑا اس کے سر کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد لائے مختار سختی نے وہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر رکھا اور لوگوں سے کہا چھ سال کا عرصہ گزر گیا ہے چھ سال کے اندر اندر دیکھ لو کس طرح سے تبدیلی آئی ہے یہی دن ہے اور یہی وقت ہے جس وقت امام حسین کا سر اندر گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تھا وہیں پر ابن زیاد کا سر رکھا گیا ہے سارے لوگ دیکھ رہے تھے تب تک ایک سانپ ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد اس کے نتنے میں گھسا پھر نکلا پھر گھسا لوگ کہنے لگے وہ دیکھو آ گیا پھر گھسا پھر نکلا اس طرح سے غائب ہو گیا لوگ ڈر گئے اس کے سر کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا اور اس پر دہی ڈال کر کے خوخار کتوں کو چھوڑ دیا گیا ابن زیاد کی موت اس طرح سے ہوئی ہے اس کے بعد سیمر کو پکڑا گیا اور جب سیمر خبیز کو لایا گیا تو مختار سخی نے کہا یہی وہ کوڑھی کتا ہے یہی وہ خبیص ہے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے پر زبردست ظلم کیا تھا اور کربلا کا سارا کارنامہ مصالحت کے ماحول تک پہنچتے پہنچتے بھی سمر دل دوسن سے بگڑ جایا کرتا تھا یہ اتنا خبیص ظالم تھا میرے سرکار نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور امام علی مقام تشریف لا رہے تھے نبی کریم نے امام کو دیکھا تو امام کے سینے کا بوسا لیا اور ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک کوڑی کتا ہمارے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبو رہا ہے جس نبی کے غیب کے تعلق سے تم باتیں کرتے ہو نبی کو غائب نہیں ہے حسین کے سینے پر چڑھ کر کے جو خنجر چلانے والا ہے نبی اس کی بھی خبر دے رہے ہیں وہ کوڑی کتا ہے وہی سمر دل روشن ہے جو سب سے داغ کے جسم پر ہو گیا تھا وہ مبروس تھا مردود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے اہم قاتلوں میں سے وہ سمجھا جاتا ہے سیمر کو جب پکڑا گیا وہ اپنا کپڑا پہنے پہنے ہوئے تھا مگر کپڑے کے اندر سے بھی اس کے جسم کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی ایسا کوڑی ہو گیا تھا وہ سمر کو پکڑ کر کے لایا گیا مختار سختی نے کہا اس ظالم کے پہلے دونوں ہاتھ کاٹو اس کے بعد اس کی آنکھیں نکالو اس کے بعد اس کی آنکھا گگ اس کی گردن کاٹو اس کے دونوں پیر کو کاٹو تڑپا تڑپا کر کے اسے مارو وہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا اے مختار تم ہمارے دوست تھے اے مختار تم ہم پر رحم کھاؤ اے مختار تم ہمارے تمام احسانوں کو بھول رہے ہو مختار مختار نے کہا ظالم حضرت علی اکبر کا تڑپنا کربلا کے میدان میں دیکھ لے علی اصغر کس طرح سے تڑپے تھے کربلا کے میدان میں دیکھ لے حسین کے مقدس جسم پر تم لوگوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اس منظر کو دیکھو آج تمہارے ساتھ وہی کارنامہ کیا جائے گا سے سمر دل روشن کو مارا گیا اور مار کر کے سمر دل روشن کی ایک ایک ہڈی چکنا چور کی گئی پھر مختار سختی نے کہا کہ اس کو آگ لگا دو اور آگ لگا کر کے اس کو جلایا گیا جب تک وہ جلتا رہا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جل کر کے خاکستر نہیں ہو گیا تب تک وہاں سے مختار سختی ہٹا نہیں اس طرح سے ایک ایک قاتلان حسین کو چن چن کر کے مارا گیا تھا امام حسین کے قاتلوں پر سب سے بڑا عذاب جو آیا تھا اللہ کا کہ جتنے لوگ کربلا کے میدان میں تھے وہ یا تو مار دیے گئے اور اگر بھاگ کر کے ادھر ادھر سے بچے تو پھر بری موت مرے اور ان کی نسلیں دنیا میں نہیں چلی ہیں بائیس ہزار فوج کربلا کے میدان میں تھی مگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ان بائیس ہزاروں میں سے کسی کی بھی نسل دنیا میں نہیں چلی ہے نہ بچی کے ذریعہ سے ان کی نسل چلی ہے اور نہ بچوں کے ذریعہ سے ان کی نسلیں چلی ہیں اور اب تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوا کہ ان ظالموں کے سلبوں سے پھر اللہ کی مخلوق دنیا میں بھیجی جائے ان سارے ظالموں کو وہی نیز تو نابود کر دیا گیا وہی ختم کر دیا گیا ہے ہے یزید یزید مر مر گیا قتل حسین اصل میں گئے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہاں کہاں حسین کو دیکھو گے حسین کے خون نے کس طرح سے انتقام لیا ہے حسین کے خون نے کس طرح سے بدلا لیا ہے ایک طرف تو ظالموں کو دنیا میں سزا مل رہی ہے اور دوسری جانب ان ظالموں گناہوں کی سزا قیامت میں بھی متعین ہے جانتے ہو قیامت میں وہ سزا کیسے پائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ظالم لوگ میرے اس بچے کو شہید کر دیں گے تو کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو آپ کے نمازے کو شہید کرے گا عذاب اس پر کتنا ہوگا اس کے بدلے میں کتنا شہید کیا جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے پیغمبروں پر جب ظلم ہوا حضرت زکریہ حضرت یحییٰ پر تو ان کے قتل کے بدلے میں میں ستر ہزار قتل کیے گئے تھے اور میرے حسین پر ظلم ہوگا میرا حسین قتل کیا جائے گا تو اس کے قتل کے بدلے میں ستر ہزار اور ستر ہزار قتل کیے جائیں گے یا رسول اللہ عذاب کتنا ہوگا ان قاتلوں پر تو آکائے قریب ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا آدھا عذاب تو اور جہنمیوں پر ہوگا مگر جہنم کا آدھا عذاب صرف حسین کے قاتلوں پر ہوگا گا حسین کے باغیوں پر ہوگا حسین کے ستانے والوں پر ہوگا جہنم کا آدھا عذاب ان پر ہوگا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کون بتائے گا جس کو علم غیب ہو وہی تو بتائے گا یہ کون بتائے گا جس کو یہ باتیں معلوم ہو وہی تو بتائے گا کل بھی نبی کے دشمن دنیا میں موجود تھے اور حسین کے دشمن دنیا میں موجود تھے آج بھی حسین کے دشمن دنیا میں موجود ہیں اور آج بھی نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دنیا میں موجود ہیں اب آؤ آپ اپنا ذہن صاف کر لو یہ تو قاتلان حسین کا بدلا ہے یہ تو ان کا انجام ہے جو دنیا میں وہ دیکھے رہے ہیں اور آخرت میں ان پر کتنا عذاب ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول رسول جانے کہ جہنم کا آدھا عذاب میرے آقا فرماتے ہیں ان لوگوں پر ہوگا ظالم کے لیے بڑا سخت عذاب ہے ظالم پر اتنا سخت عذاب ہوگا اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جہنمی پناہ مانگنے لگیں گے اے مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں مظلوم کی مدد کریں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کی ہم مدد کریں مگر یا رسول اللہ ہم ظالم ظالم کی کیسے مدد کریں تو آقا کریم فرماتے ہیں ظالم کو ظلم کرنے سے روکو یہ ظالم کی مدد ہے اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو یہ مظلوم کی مدد ہے اب ذرا امام حسین کو اس دونوں رخ پر آپ ملاحظہ فرماؤ سرکار امام علی مقام مظلوموں پر ظلم ہونے کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں اور ظالم کو ظلم کرنے سے بھی روک رہے ہیں یہ ظلم ہے کہ شراب پیو مسلمان ہو کر کے یہ ظلم ہے کہ جھوٹ بولو مسلمان ہو کر کے یہ ظلم ہے کہ نہ قتل کرو مسلمان ہو کر کے یہ ظلم ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کی طرح دوسرے کی بہو بیٹیوں کی آبرو کو نہ سمجھو یہ ظلم ہے کہ ماں باپ کا لحاظ نہ کرو یہ ظلم ہے کہ بڑوں کا لحاظ نہ کرو یہ ظلم ہے کہ عیاشیوں کے ماحول میں اپنے تقدس کو کھو دو یہ ظلم ہے کہ تمہاری زندگی اس طرح سے گزرے کہ تمہارا قدم نیکیوں کی طرف نہ اٹھے یہ ظلم ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان چیزوں کو تم کرو اور شریعت کے خلاف اپنے قدم کو بڑھاؤ یہ ظلم ہے مسلمانوں ظلم ظلم کو ذرا سمجھتے ہوئے چلو نبی کونین کون فرماتے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو آپ کو ظالم کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے اور آپ کو مظلوم کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے ایک ہزار کے قریب حکومت کی ہے آپ کی حکومت ایک ہزار کے قریب کیسے رہی ہے جب آپ کا ذہن و فکر حسینی ذہن و فکر تھا جب آپ کا مشن حسینی مشن تھا جب آپ کا طور طریقہ حسینی تھا کیا بھارت کی تاریخ بلا دو گے کیا گناہ کر کے تم چاہتے ہو تمہارا جھنڈا لہرایا جائے کیا یاسیوں کے ماحول میں رہ کر کے تم چاہتے ہو کہ دوسری قوموں میں اپنی برتری منوا لو نہیں منوا پاؤ گے تمہارا روب جب قائم ہوگا کہ طریقے مستق کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی تمہیں حسینی ہر حال میں بننا پڑے گا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا رے یہ ادان آپ کی تھی یہ نماز آپ کی تھی یہ چوہن آپ کا تھا یہ جیسے جذبہ آپ کے اندر تھا نبی کون صلی اللہ تعالیٰ کے کے نمازے نے تمہیں جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ دیا تھا کیا وہی طور طریقہ آپ کے اندر پایا جا رہا ہے کیا وہی دستور آپ کے اندر پایا جا رہا ہے امام علی مقام نے تو جھوٹ کے خلاف جنگ کی ہے آپ کی زبان کیوں جھوٹ میں رہتی ہے تو میں بھارت کی تاریخ کا وہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا یہی بھارت کی سرزمین ہے جب بھارت کی سرزمین پر رانا سانگا کے مقابلے میں ظہیر الدین بابر آئے تھے لڑنے کے لیے ظہیر الدین بابر کی لڑائی رانا سانگا سے ہو رہی ہے چالیس ہزار کا دستہ ظہیر الدین بابر کے ساتھ ہے مگر ظہیر الدین کو کامیابی آزادی نہیں مل رہی ہے بہر الدین نے کہا ہماری فوج آخر میدان میں پیچھے کیوں ہٹ جایا کرتی ہے یہ تو بتاؤ کوئی ہانی تو نہیں ہے کسی نے کہہ دیا آپ کے فوج کے لوگ نوجوان طبقہ جو ہے وہ سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کیا کرتا ہے بہر الدین بابر نے کہا اے میری فوج کے نوجوانوں تم حکومت و اقتدار کے لیے نہیں آئے ہو تم سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کر رہے ہو جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اس کو تم استعمال کر رہے ہو سونے اور چاندی زیورات میں عورتوں کے لیے رکھے گئے ہیں سونے سونے اور چاندی تمہارے لیے نہیں ہے مردوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے تم اپنے سونے اور چاندی کے برتنوں کو توڑ دو اور غریبوں میں خیرات کر دو اپنے گناہوں سے توبہ کر لو جب یہ اعلان ہوا تو سارے نوجوان جو اس کے مرتکب تھے انہوں نے برتنوں کو توڑا اور توڑنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی نماز زہر ادا کی جاتی ہے اور نماز کے بعد جب ظہیر الدین بابا کی فوج حملہ آور ہوتی ہے تو ادھر فوج میں اثر اصان نہیں ہو رہا ہے کرانا سانگا کی فوج پیچھے ہٹ جا رہی ہے یہ نوجوان سب کامیاب دکھائی دے رہے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہندو اقتدار اپنی آج جب کوٹ کی بات آتی ہے تو مسلمان نہ جانے کتنے ماحول میں پٹ جایا کرتے ہیں اپنے ذہن و فکر کا فیصلہ جب تم ایک ووٹ میں نہیں کر پا رہے ہو تو مذہب اسلام کے رخ کو تم کیسے سمجھو گے مذہب اسلام کے رخ کو ان بےمانوں نے کیا سمجھا ہے جو نبی کی ذات کو اعتراض کا محور بنا لیا ہے کی ذات پر وہ اعتراض کر رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین ہے جس ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم نے سب پہ حملہ کیا تھا اور حملہ کرنے کے بعد دنیا والوں کو بتا دیا تھا اے دنیا والوں اگر تم ہندوستان میں جینا چاہتے ہو تو ایک جملہ تمہیں لے رہا ہوں کہ علی کی ذوالفقار لے عمر کا اقتدار لے حسن کا اعتبار لے حسین کا سیار لے وقار لے قرار لے مجاہدی قطار لے شان شاندار لے قدیم یادگار لے ابھی تو نوجوان ہے ابھی تو نوجوان ہے اور محمدی پیغام لے حلیم کعبہ تھام لے فضیلت تمام لے کلام لے کلام لے دلاوری کا جان لے بہادری سے کام لے سزا کا ہاتھ تھام لے ابھی تو نوجوان ہے ابھی تو نوجوان ہے اس لیے آج کو آپ کو ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پیارے آج آپ غیرت میں نہیں آ رہے ہو آپ کی ابھی مسجدیں پھونکی جا رہی تھی ابھی تک آپ کے مکان جلائے جا رہے تھے ابھی تک آپ کے حقوق چھینے جا رہے تھے ابھی تک آپ کو غدار کہا جا رہا تھا ابھی تک آپ کو ہندوستان میں جینے کا کوئی دستور نہیں دیا جا رہا تھا جس ہندوستان کو ہندوستان ہم نے بنایا جس ہندوستان کو سونے کا چڑیا ہم نے کہلایا جس ہندوستان میں جوہو ہم لائے جس ہندوستان میں چمپا ہم لائے جس ہندوستان میں گلاب ہم لائے جس ہندوستان کے کو ہم نے ترقی کی شاہراہ پر موڑا اور جس ہندوستان کو ترقیاں ہم نے دی ہیں جس ہندوستان میں سڑکوں پر درخت ہم لگوائے ہیں جس ہندوستان میں فوج کا دستہ ہم ہم نے نے قائم کیا کیا ہے ہے جس ہندوستان کے کے کے چہرے پر کالی لگی ہوئی تھی اس اس کو کو صاف کر رخ روشن منور اسی بھارت کی سرزمین پر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کے دروازے پر بھیک مانگنی پڑ رہی ہے دوسرے کے دروازے پر جا کر کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں بھیک دے دی جائے اے مسلمان تم اپنے ماضی میں پلٹ کر کے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو ایک مسلمان غلامی میں نہیں رہ سکتا ہے ایک مسلمان اپنے ذہن و فکر کی بلندی لے کر کے جب آگے بڑھتا ہے تو قوم و قوم کے وہاں فراج جن کے اندر صالحیت ہوتی ہے اور جن کے اندر شرافت تقدس کا جوہر چھٹا ہوا ہوتا ہے وہ جوہر باہر آ جاتا ہے اور وہی نوجوان پھر قوم کا قائد بن جاتا ہے وہی نوجوان پھر قوم کا رہنما بن جاتا ہے وہی نوجوان پھر قوم کا ہادی بن جاتا ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں پیارے اسی قوم کے نوجوانوں نے جب سوچا تھا کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے تو ان قوم کے نوجوانوں کو کیسی ترقی ملی تھی اور اس قوم کے نوجوان کس طرح سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اسی قوم کے نوجوانوں نے جب سوچا تھا کہ اب اب اب ہم ہم ہم شراب کے کے قریب قریب نہیں نہیں جائیں جائیں گے گے جوا جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے اب ہم بہیائی کے قریب نہیں جائیں گے تو ترقیاں نے ان کے قدم کے بیسے لیے تھے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس ہندوستان کی سرزمین پر ساڑھے تین کروڑ روپیہ ہر دن مسلمانوں کا سنیما پر خرچ ہو رہا ہے جس ہندوستان کی سرزمین پر دس پندرہ شرابیں پی جا رہی ہیں جس ہندوستان کی سرزمین پر ایک لاکھ چوراسی ہزار عورتیں اس مت پڑوسی کا دھندا بڑے بڑے شہروں میں کر رہی ہوں اس ہندوستان کی سرزمین پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے لوگ شراب کے لائسنس پر دستخط کر رہے ہوں اسمبلی میں بیٹھ کر کے شراب کے لائسنسوں پر دستخط کر رہے ہوں ان کو کیا معلوم ہے کہ بھارت کی سرزمین پر مسلمانوں کو کس طرح سے جینے کا حق ہے اور مسلمان کس طرح سے بھارت کی سرزمین پر جی سکتا ہے یہ اپنے مکان کے بچانے کے چکر میں ہے یہ اپنے دکان کو بچانے کے چکر میں ہے یہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے چکر میں ہے تمہارے جب جو قوم اپنے مکان اور دکان کے چکر میں رہتی ہے وہ قوم چکر میں پھنسا کر کے نکال دی جاتی ہے امام حسین نے اپنے مکان کو نہیں بتایا تھا امام حسین نے اپنی دکان کو نہیں بتایا تھا امام حسین نے اپنی جان کو نہیں بتایا تھا مذہب اسلام کے قانون کو بچایا تھا تو امام حسین کا سب کچھ بچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب بھی سوچنے کا موقع نہیں آیا کہ دوسری قومیں قرآن جلانے کے لیے سوچ رہی ہیں اب بھی آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں آیا ہے کہ آپ کے قرآن پر کھلا ہوا حملہ ہو رہا ہے اب بھی آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں آیا ہے کہ جو قومیں ہمارے سامنے گزرتے ہوئے تھراتی تھی وہ قومیں آج ہمارے قرآن کو چیلنج کر رہی ہیں اے مسلمان یہی بھارت کی سرزمین ہے اور اسی بھارت کے سرزمین پر یہی جلانے والی قوم نے قرآن کا کیسا اہتمام کیا تھا اٹھاؤ پنجاب کی تاریخ اور پڑھو پنجاب کے مہاراجا رنجیت سنگھ کی تاریخ اٹھاؤ یہی پنجاب ہے جہاں آج خاک کو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہی پنجاب ہے جہاں آج غیر مسلموں کو بھی مارا جا رہا ہے یہی پنجاب ہے جہاں آج نیند حرام کر دی گئی ہے یہی پنجاب ہے آتنک وادیوں کا یہ دستہ پایا جا رہا ہے یہی پنجاب ہے جس پر نہ جانے کس کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں لیکن یہی وہ پنجاب تھا سن انیس سو سینتالیس میں جب پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی تھی تو پنجاب محفوظ تھا اس وقت پنجاب کا حکمراں مہاراجا رنجیت سنگھ تھا اور مہاراجا رنجیت سنگھ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ذہن و فکر میں سکلر معاملہ لے کر کے چل رہا تھا ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچنے پائے چنانچہ اسی قرآن کا ایک معاملہ آیا تھا کہ قرآن کو ایک کاتب نے بڑے اچھے انداز سے لکھا اور بہت خوبصورت حرفوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد اس کاتب نے کہا دس ہزار روپے ہیں اس قرآن کا کون لیتا ہے تو اس دور میں دس ہزار روپیہ دے کر کے کون قرآن کو لینے کے لیے تیار ہوگا بڑی بڑی ریاستوں میں یہ کاتب گیا لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا یہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے وہاں پہنچ گیا اور اس نے کہا میں نے قرآن کو لکھا ہے بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے کیا قرآن کو خریدا جا سکتا ہے لیا جا سکتا ہے ہدیہ کرنے کے لیے تیار ہو کہا کتنا ہدیہ ہے کہا دس ہزار ہے دس ہزار اس وقت دینے کے لیے بڑی بھاری بات تھی پیارے مہاراجا رنجیت سنگھ نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا میرے وزیر خزانہ کو بلاؤ مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنا وزیر خزانہ ایک مسلمان کو رکھا تھا ہم بھی تو یہی ہندوستان کی سرزمین پر کہہ رہے ہیں کہ آج جو تاریخوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور آج جو تاریخوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی مریادا کو آلمگیر نے برباد کیا ہے ہندوستان کو آلمگیر نے چوسا ہے ہندوستان ہندوستان کو محمود غزنوی نے چوسا ہے عالمگیر نے ہندوستان کو چوسا نہیں ہے بلکہ عالمگیر نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا ہے یہ عالمگیر کی حکومت ہے یہ عالمگیر وزیر خزانہ ایک ہندو کو رکھے ہوئے تھے یہ عالمگیر کی حکومت ہے سمندری فوج کا سپہ سالار ایک ہندو کو رکھے ہوئے ہیں یہ عالمگیر کا و فکر ہے میں بھارت کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں نے اتنی قربانی دی ہے تم مسلمان کو فوج کے معاملے میں کتنا حصہ دے رہے ہو تم مسلمان کو کس طرح سے حصہ داری کے لیے کہہ رہے ہو خون ہم نے بہایا ہے اس کا ہمارا ضبط کیا جا رہا ہے خدا کی قسم سنا اگر فوج کا ذمہ دار مسلمان کو بنا دیا جائے تو نہ کشمیر آتنکوادی پھیلے گی نہ بھارت کی سرزمین پر آتنکوادی جنم لے سکتے ہیں یہ مسلمان اپنے خون کی قربانی پیش کر کے بھارت کی حفاظت کرے گا پورے دیکھو جس قرآن کو رات بھر کربلا کی سرزمین پر امام تلاوت کرتے رہے اس قرآن پر ہندوستان میں حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آؤ ذرا کرو مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو دس ہزار روپے اس لیکھک کو دے دو اور قرآن کو لے لو اس مسلمان خزانچی نے کہا مہاراجا یہ قرآن ہے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے آسمانی کتاب ہے یہ قرآن ان کے دھرم کی کتاب ہے آپ وزیر سے آپ کیا نام خزانے سے دس ہزار روپے دلا رہے ہیں تو بڑا پیارا جن کہا تھا مہاراجا رنجیت سنگھ نے جس کو تاریخ نے نوٹ کر لیا اس نے کہا یہ میں مانتا ہوں قرآن ہے دوسرے دھرم کی کتاب ہے مگر یہ دنیا کے سارے انسانوں کے کرم کی کتاب ہے اس لیے اس کو ہم ضرور لیں گے دس ہزار ہدیہ دے کر کے مہاراجا رنجیت سنگھ نے قرآن کو لے لیا تھا اور اپنے خزانے میں شامل کیا تھا اور کہا تھا یہ مقدس کتاب جہاں ہمارا خزانہ رہتا ہے وہاں رکھ دے تاکہ برکت رہے تاکہ اس میں بڑھوتری ہوتی رہے اس وقت کے غیر مسلموں کا ذہن و فکر دیکھو قرآن کا کتنا احترام کر رہے تھے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذرا برا نہ مانیے گا کہ قرآن کی کرنے کا جوش و جذبہ کیسے پیدا ہوا ہے اس قوم کے اندر یہ قوم جری کیسے ہوئی ہے اس قوم کا حال تو یہ یہ تھا کہ جب مسجدوں کو دیکھتے تھے تو ڈر جایا کرتے تھے اس قوم کا حال تو یہ تھا کہ جب یہ قرآن کو دیکھتے تھے تو خود اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے لیکن آپ ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیے آپ کے لباس میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کے ٹولے محلے میں دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ کے ماحول میں دکھائی دے رہے ہیں یہ قرآن رکھا ہوا ہے یہ کرسی پر بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں قرآن رکھا ہوا ہے یہ بےحمتی کرتے دکھائی دے رہے ہیں قرآن کو انہوں نے ہندی زبان میں کر کے ہفتہ قرآن منایا تھا اور ہفتہ قرآن منا کر کے غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ان ظالموں نے بانٹا تھا یہی وہ مردود قوم ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کی آبرو کو بیچا ہے تم تاریخ کا حوالہ لو کہ ہفتہ قرآن جماعت اسلامی والوں نے منایا تھا کہ نہیں جماعت اسلامی کے درندوں نے سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر قرآن کی آبرو لیتی ہے ہندی زبان میں قرآن کو چھاپ کر کے طبھی کے اندر جراعت پیدا ہوئی ہے قرآن کو جلانے کی کبھی ان کے اندر بے ادبی کی جراعت پیدا ہوئی ہے سنا قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور جس ملک میں بھی قرآن گیا عربی زبان میں گیا اور جہاں بھی قرآن پڑھا گیا ہے عربی زبان میں پڑھا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ قرآن کے مطالب یہ اور بات ہے کہ قرآن کے ترجمے یہ اور بات ہے کہ قرآن کا مفہوم ہر ہر زبان میں لوگوں نے شائع کیا مگر قرآن کی آیتوں کو کبھی نہیں بدلا قرآن کے تلفظ کو کبھی نہیں بدلا تاریخ کا ذرا جائزہ میں تم کہتے کہ کے پاس علم نہیں ہے یہ تمہاری بولی ہوتی ہے کہ یہ کیا جانتے ہیں تو بداتی لوگ ہیں یہ تو کرنے والے ہیں حرام خور بداتی تم ہو تم نے سب سے پہلے کو ایجاد کیا ہے ہم نہیں ہیں بزرگوں کے ماننے والے ہم ہیں حسین کے نقشے قدم پر چلنے والے ہم ہیں میں ثابت کروں تم نے کتنا کیا ہے تم لوگ ہو جتنے لوگ کے حمایتی ہیں سب بداتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلنے والا ہوگا وہ بنو امیہ کا نوجوان ہوگا یہ یزید کہا جائے گا وہ میری سنت کو بدل دے گا میرے طریقے کو بدل دے گا آج تم نے سنت رسول کو بدلا ہے کہ نہیں آج تم نے رسول کو بدلا ہے کہ نہیں کیا یہی جیسے جذبہ صحابہ کا تم دے رہے ہو کیا یہی ماحول صحابہ کا تھا جو تم دے رہے ہو کیا پیغمبر کے زندگی کے تعلق سے یہی بیان صحابیوں کا تھا جو تم دے رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ انتشار کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اتفاق و اتحاد کا دعویٰ کر رہے ہو مسلمانوں کو مل کر کے رہنا چاہیے کوئی کوئی بھی کہیں بھی ہو آپس میں انتظار کی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ مولوی لوگ ہیں یہ جب چاہتے ہیں جس کو لڑا دیا کرتے ہیں یہ جب چاہتے ہیں انتظار کی باتیں کیا کرتے ہیں میں کہتا ہوں جب یہی مولوی تھے تب ہندوستان میں قریب ایک ہزار کے برس حکومت ہوئی ہے جب یہی مولوی حضرات تھے تب دلی کا لال قلعہ تمہارے قبضہ میں تھا جب یہی مولوی حضرات تھے تب سارے لوگ تمہارے قبضہ میں تھے جب یہی مولوی حضرات تھے تو عدالتوں میں قاضی بیٹھا کرتے تھے جب یہی مولوی حضرات تھے تو مسلمان مسلمان بن کر کے دکھائی دے رہا تھا جب یہی مولوی حضرات تھے تب تمہارے قدم شاہراہ پر تھے لیکن جب سے تم کو انگریزوں نے ذہن دیا کہ علماء سے تم دور ہو جاؤ تم خود قیادت کا باغ دور اپنے حالت بدل گئی ہے تب سے بدعقیدگیاں پھیل گئی ہیں تب سے ماحول کا جنازہ نکل گیا ہے تب سے شرافت تقدس کا جنازہ نکل گیا ہے تب سے سنتوں میں تبدیلی آ گئی ہے آج تم بدات بدات کا نام رکھ رہے ہو اور کہتے ہیں یہ بدات ہے وہ بدات ہے فلاں بدات بدات ہے ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تبلیغی جماعت والوں سے کہ آج مسلمان نوجوان کتنا خرافات میں مبتلا ہیں کیا اس خرافات کے خلاف تمہاری تبلیغی جماعت سڑک پر نہیں جا سکتی ہے کہ یہ تازیا کا ماحول کیا پیدا کیے ہوئے ہو یہ ڈھول اور تاشے کا ماحول کیا پیدا کیے ہوئے ہو اس سے ٹریفک ہوتی ہے انتشار پیدا ہوتا ہے دوسری قوموں سے جنگ بھی ہو جاتی ہے جانے بھی چلی جاتی ہے جس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ایسے جلیس اور جشن کے منانے سے تمہارا کیا فائدہ ہے یہ ظالم لوگ جب ربی الاول شریف کا جشن منایا جائے گا تب تو کہیں گے بدات ہے جب ربی الاول کا جشن منایا جائے گا تب تو کہیں گے بداتی لوگ ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کتنا کتنا جشن منایا ہے تمہاری تاریخ کس کس طرح سے مرتب ہوئی ہے اور تم نے کہاں کہاں گھٹنے پیکے ہیں تم بداتوں کے موجود ہو اور تم بداتوں کے رواج دینے والے ہو ہم کو تم بداتی کہہ رہے ہو آؤ دیکھو آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف کس طرح سے کر رہے ہو اور تمہاری پوری مشینری کس طرح سے خلاف کر رہی ہے دیکھو مسجد نبوی کا جائزہ لے لو اور حجاج کرام سے پوچھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دورے ظاہری میں عورتیں مسجد شریف میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے لیکن جب خلیفہ دین حضرت عمر ابن خطاب کا دور آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد نبوی شریف میں جانے سے روک دیا اور کہا عورتیں اب مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتی ہیں تو ساری عورتوں نے فریاد کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے ہم عورتوں کو اللہ کے حبیب کے دور میں جانے کی اجازت تھی مسجد میں حضرت ابو بکر جب آپ کے باپ تھے تو ہم عورتیں جا رہی تھیں لیکن جب عمر ابن خطاب خلیفہ خلیفہ بن گئے تو ہم سب کو روک دیا گیا ہے ہم سب کو منع کر دیا گیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا ہے عورتوں جو حالت تمہاری آج ہے ظاہری طور پر اللہ کے حبیب بھی اپنی ظاہری زندگی میں اس حالت کو ملاحظہ فرماتے تو اللہ کے حبیب بھی تمہیں روک دیتے ابن خطاب نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بدات ہے کہ نہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو مسجد نبی سے میں آنے سے عورتوں کو روکا تھا اور کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا اور سارے وہاں بھی مل کر کے مسجد نبوی میں عورتوں کی حاضری ہو رہی ہے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں مدینہ طیبہ میں دیکھ لو عورتیں شور و وغیرہ کر رہی ہیں نبی کونین کے مزار پاک کی زیارت کے لیے جب عورتیں جاتی ہیں تو چلاتی ہوئی جا رہی ہیں سے صحیح ہے کہ غلط یہ حرام خور لوگ اس بدات کو کیوں نہیں مٹا رہے ہیں اس ماحول کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلا رہے ہیں اس کے خلاف تمہاری زبان کیوں نہیں کھل رہی ہے تم کیسے کیسے بدات کر رہے ہو صحابہ نے جن چیزوں کا رواج دیا تھا ان چیزوں چیزوں کو تم توڑ رہے ہو صحابہ نے جس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا تھا اور ہر ہر موڑ پر صحابہ نے حفاظت کی تھی اس کو آج تم توڑ رہے ہو نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ان ہم کرتے نہ کھلتے رازے سربستہ نہ ہی ہوتی میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں آج سب سے زیادہ دین کے ٹھیکے دار یہ ہیں کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ مطالعہ کر ڈالو امام حسین کی ذات کو حضرت خواجہ غریب نواز نے زیادہ سمجھا ہے کہ ہم نے اور آپ نے سمجھا ہے سرکار غریب نماز زیادہ اسلام کی خدمت ہندوستان میں کی ہے کہ ہم اور آپ کر رہے ہیں خدا کی قسم بھارت کی سرزمین پر سرکار اطائے رسول خواجہ خاجگاں حضرت خواجہ غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پچاس ہزار سے زائد راجپوت غیر مسلموں کو کلمہ پڑھوایا تھا یہ سرکار غریب نماز کا حال تھا یہ سرکار غریب نماز ہے سرکار غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ذات کو آپ سمجھتے ہوئے چلیے اور حضرت غریب نماز کا مشن دیکھتے ہوئے چلیے کیا سرکار غریب غریب نماز کی زندگی ایسی گزری ہے جیسی تم گزار رہے ہو یا سرکار غریب نماز ایسے نشن پر تھے اہل سنت و جماعت کا نشن ہے اہل سنت و جماعت میں کچھ بد عمل لوگ اپنے ذاتی کردار و ماحول کی بنیاد پر ہو جائیں وہ بات ہم حجت نہیں قرار دے رہے ہیں مگر ہمارے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے جو ضوابط و وصول ہیں اہل سنت و جماعت کا ماحول جو ہے اس ماحول پر ذرا غور کرتے ہوئے آپ چلیے کہ ہندوستان میں جتنے بزرگوں کی درگاہیں پائی جا رہی ہیں ان سب کا تعلق اہل سنت و جماعت جماعت سے ہے سرکار غریب نواز اہل سنت و جماعت ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی اہل سنت و جماعت ہے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی اہل سنت و جماعت ہے حضرت شیخ عبدالحق محدود دہلی اہل سنت و جماعت ہے حضرت مجد علی ثانی اہل سنت و جماعت ہے دلی کے تمام اولیاء کرام اہل سنت و جماعت ہے حضرت مختوم ماہنی اہل سنت و جماعت ہے مسلک میں شاقل مسلک ہوتے ہوئے بھی وہ اہل سنت و جماعت ہے اس لیے پیارے کی مسائل میں اماموں کی تقلید ہے عقائد عقائد میں تقلید نہیں ہے عقائد سب کے ایک ہیں آج ہمارا اختلاف تمہارا مسائل میں نہیں ہے ہمارا اختلاف تو تمہارا ڈائریکٹ عقائد میں ہو گیا ہے امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابھی میں نے نے ایک جملہ عرض کیا پیارے کہ امام علی مقام میدان کربلا میں جنگ کی ہے ذرا امام علی مقام کے جنگ کو ملاحظہ فرمائیے کیا کربلا کی سرزمین پر کسی عزیدی نے یہ کہا تھا کہ حسین ہم تمہارے نانا کا کلمہ نہیں پڑھیں گے کیا کسی عزیدی نے یہ کہہ دیا تھا کہ حسین ہم تمہارے نانا کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں کیا کسی عزیدی نے یہ کہا تھا کہ حسین تمہارے نانا کو ہم یا رسول اللہ کہہ کر کے دور سے پکاریں گے نہیں بلکہ امام حسین جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آواز دے رہے تھے یا جدی الکریم اے اے میرے میرے میرے آقا نانا ہماری خبر لو تب کسی عزیبی نے نہیں کہا تھا اے حسین اپنے نانا کو کیوں پکار رہے ہو تمہارے نانا یہاں کہاں مدد کر پائیں گے اگر یہ جملہ کوئی یزیدی کہہ دیا ہوتا تو ان یزیدیوں کا تعلق پھر اسلام سے نہیں رہتا بلکہ وہ سارے عزیبی وہیں کافر قرار دے دیے جاتے لیکن کسی نے یہ سنتے ہوئے نہیں کہا تھا صرف ایک ظالم نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا حسین تم اتنی ڈینگے مار رہے ہو تمہاری نسبت رسول اللہ سے کیا ہے تب تک سرکار امام علی مقام کو جوش آیا آنکھیں بھر گئی آنسو سے آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ ظالم تیرے حبیب سے میرا رشتہ کاٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری نسبت کیا ہے اللہ کے رسول سے اے اللہ اس کو ذلت کی موت مار امام کی زبان سے لفظ نکلتا ہے کہ وہ ظالم ذلت کی موت کربلا کے میدان میں مرتا ہے تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو امام علی مقام کی سانس سامنے امام علی مقام کے نانا کی توہین نہیں ہوئی تھی بلکہ ہاں اب میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے دنیا کا بھوت ان کے ذہن و فکر پر مسلط ہوا تھا اور وہ نانا کی سنتوں کو تبدیل کر رہے تھے وہ اپنی طبیعت کو شریعت میں دخل دے رہے تھے اور طبیعت کے ماحول پر چلتے ہوئے وہ گناہ کے مرتکب تھے امام حسین نے کہا نہیں رہی جو امام حسین دن اور رات میں تین ہزار رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہوں وہ امام حسین نماز چھوڑنے والے عزیبی کے ہاتھ پر ہاتھ کیسے دے دیتے امام حسین جنہوں نے پچیس حج پیدل کیا وہ امام حسین سیر و شکار کے کے خوگر ہاتھ ہاتھ پر کیسے دے دیتے تو امام حسین کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا کہ امام نے بد عملوں سے جنگ کی ہے اور امام نے بد عملی کے خلاف جنگ کی ہے اب آپ اپنے ذہن کا جائزہ لیتے ہوئے رات میں جب سوئیے تو اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ آپ کی زبان بول رہی ہے کہ امام حسینی ہیں مگر آپ کا کردار آپ کو کیا بتا رہا ہے آپ اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں مگر آپ کی چال آپ کو کون سا پیغام دے رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں مگر آپ کا تجارت کرنے کا ڈھنگ آپ آپ کو کیا ذہن دے رہا ہے کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں مگر آپ کے طریقے زندگی جو گزر رہے ہیں اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے آپ کی بولی حسینی ہے اور آپ کا کردار کس ماحول میں ہے اس لیے یہ حسین نے یہ ذہن فکر دیا تھا جو تمہاری زبان پر بولی ہو وہی تمہارا کردار ہو جو تمہاری زبان پر آواز ہو وہی تمہاری چال ہو جو تمہارے ذہن و فکر میں بات ہو شریعت کے تعلق کے حق میں وہی تم ظاہری طور پر بھی دکھائی دو اور ڈاکٹر اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں تم عملی دنیا میں آ جاؤ آج بھی تمہارا وقار بڑھ جائے گا تم گناہوں کے خلاف جنگ کرو آج بھی حسین کی مدد تمہارے لیے ہے تم شراب کی طرف منہ نہ کرو آج بھی رحمت خدا تمہارے تمہارے لیے ہے تم جھوٹ اپنی زبان پر نہ لاؤ آج بھی تمہاری عمر بڑھ جائیں گی آج بھی تمہارے روزیوں میں برکت ہو جائے گی آج بھی تمہارا معاشرہ سدھر جائے گا آج بھی تمہارا وقار ہو جائے گا آج بھی تم میں اتفاق و اتحاد کی رسی بٹ دی جائے گی اور اتفاق و اتحاد کے ماحول میں آج تم جڑ سکتے ہو مگر تمہیں حسینی کردار لے کر کے چلنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ قتل حسین نسل میں مرگ عزیز ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ذات ہے امام کو کہاں کہاں سمجھو گے آؤ ہم بھارت کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ کر کے امام کو سمجھا دیں جو لوگ آج امام کو مردہ سمجھ رہے ہیں ان کا ذہن مردہ ہو چکا ہے ان کی فکر مردہ ہو چکی ہے یہی ہندوستان کی سرزمین ہے اسے ہندوستان کی سرزمین پر ایک سو پینتیس برس کی تاریخ اٹھا کر کے پہلو ضلع جون پور ہے اور جون پور کے ضلع میں ایک گاؤں نور الدین پور ہے نور الدین پور گاؤں کا ایک معاملہ بتایا جاتا ہے کہ آج سے ایک سو پینتیس برس کا معاملہ تھا سید خاندان کے ایک صاحب تھے اور ان کا یہ دستور تھا کہ جب محرم الحرام کی تاریخ آتی تھی تو ان کے گھر غریبوں اور فقیروں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی وہ غریبوں کو کپڑے پہنایا کرتے تھے فقیروں کو کپڑے پہنایا کرتے تھے اور دوست احباب کو کھانے کھلایا کرتے تھے ان کے گھر کے بغل میں ایک سونار رہتا تھا وہ لا ولد تھا اس کے گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا ایک روز سید صاحب کی بیوی سے اس سونار کی بیوی نے پوچھ لیا بہن یہ تو بتاؤ آج کئی سال سے ہم تمہاری پڑوسن ہیں لیکن جب محرم کی تاریخ آتی ہے تو لوگوں کا تو انداز انداز اور ہے مگر آپ کے گھر کا انداز اور ہے آپ کے گھر غریبوں اور فقیروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے آپ کے گھر غریبوں کے لیے کپڑے بانٹے جاتے ہیں آپ کے گھر دوست و احباب کی دعوت ہوتی ہے آپ کا انداز الگ انداز ہے یہ معاملہ کیا ہے تب تک شریف کی بیوی نے کہا سنو ایک ہمارا ایمانی جوش و جذبہ یہ ہے کہ کربلا کے تاجدار کے نام پر ان کے نام پر یہ اپنا کام کیا کرتے ہیں اور دوسری طرف جو تم ہمارا یہ چاند سا بچہ دیکھ رہی ہو یہ بچہ اسی دربار کی بھیک ہے ہماری گود خالی تھی میں نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا کربلا کے تاجدار ہماری گود آباد ہو جائے ان کی بارگاہ میں ہماری آواز سن لی گئی میری گود آباد ہو گئی اس خوشی میں بھی آج غریبوں کے لیے ہمارا دروازہ کھلا رہتا ہے آج فکیروں کے لیے ہمارا دروازہ کھلا رہتا ہے وہ تھی اس نے ایک جملہ کہا کہا بہن میں ایک غیر مسلم ہوں یہ بتاؤ کہ اس تاجدار کی بارگاہ میں سب کی فریاد سنی جاتی ہے سید شریف کی بیوی نے بتا دیا اپنے ذہن و فکر کے انداز سے سنو وہ مسیحا ہے اور مسیحا بیمار کو نہیں دیکھتا ہے اس کی بیماری دیکھتا ہے ڈاکٹر اگر بیمار کو دیکھ کر کے علاج کرے گا تب تو اسے موت کی گولی بھی دے دے گا ڈاکٹر بیماری کو دیکھ کر کے علاج کرتا ہے بیمار کو نہیں دیکھا کرتا ہے وہ نبی کونین کے نمازے ہیں ان کی بارگاہ میں امیر و غریب نہیں دیکھا جا رہا ہے ان کی بارگاہ میں بھکھاری دیکھا جا رہا ہے ان کی بارگاہ میں حاجت مند دیکھا جا رہا ہے اپنے انداز سے انہوں نے سمجھا دیا اس نے بھی اپنے آنچل کو پھیلایا اے کربلا کے تاجدار ہماری بھی گود بھر دو اے کربلا کے تاجدار ہماری بھی دنیا آباد ہو جائے کربلا کے تاجدار کی بارگاہ میں اس انداز سے عرض عرض کیا کہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس نے آہ کیا تھا اور کربلا کے تاجدار کی بارگاہ نے بھیک مانگی تھی گرد و غبار کا کوئی بھی ایک ذرہ اڑا اس کی گود میٹھی پڑ گیا نو مہینے کے بعد اس کے گھر ایک چاند سی بچی پیدا ہوئی بہت حسین و جمیل لڑکی ہے خوشی میں لوگ اس کو لالا کہتے تھے ایک دن آیا کہ لالا جوان ہو گئی لالا کی شادی کی تاریخ کا معاملہ آیا تو سید شریف ہے اور وہ سونار دونوں کا پڑوس کا معاملہ تھا دونوں کی آپس میں میل محبت کا معاملہ تھا اس نے ایک روز کہا سید صاحب میری بچی کے لیے کوئی رشتہ مناسب مل جائے تو میں بھی اس رشتے میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں ایک رشتہ اس نے تاڑ لیا ایک لڑکا تھا اس کی صرف ماں ہے اور وہ اپنے کاروبار کو خوب جانتا ہے سنار نے کہا سید صاحب دیکھ لیجیے سید صاحب نے دیکھا کہا ٹھیک ہے تمہاری بچی کے لیے رشتہ چنانچہ شادی کی تاریخ متعین کر دی گئی وہ لالا اتنی حسین و جمیل تھی کہ لالا کے حسن کا چرچا پورے علاقے میں تھا وہاں کا جو زمیندار تھا راجا مہاراجا اس کا لڑکا کہنے لگا میں اس لالا کے ساتھ شادی کروں گا چنانچہ اس نے خبر بھیجوائی اور اپنی ماں سے کہا اگر میری شادی نہیں ہوتی ہے تو میں زہر کھا کر کے مر جاؤں گا بغیر لالا کے میں زندگی نہیں گزار سکتا ہوں اس کی ماں نے سونار کے گھر اطلاع بھیجوائی سونار نے کہا میں ایک غریب ہوں سونار ہوں آپ راجا مہاراجا ہیں آپ کے لیے میرا رشتہ مناسب نہیں پڑے گا جواب دے دیا ماں نے کہا بیٹا سنو پتا لگاؤ جس دن اس کی لڑکی دلہن بن کر کے اس کے گھر سے ڈولی نکلے راستے میں حملہ کر کے اور چھین لینا اس ڈولی کو لا کر کے گھر اتارنا پتا لگایا گیا کہ لالا کی شادی کی تاریخ رکھی گئی ہے بارات آنے والی ہے اس نے اپنی تیاری کر لی اور اپنے فوجیوں کو اور اپنے ساتھ اپنے نوجوانوں کو لے جا کر کے راستے میں چھپا دیا ایک جنگل تھا جو اسی راستے سے گزرتا تھا وہاں جا کر کے چھپ جایا کرتا تھا چنانچہ لالا دلہن بن کر کے تیار ہوئی اس کے مذہب کے مطابق شادی کے رسم ادا کیے گئے لالا کو ڈولی میں رکھا گیا لالا کی ڈولی اٹھا کر کے کمہار چلے اور جب کمہار جا رہے ہیں تو ساری باراتی لوگ جا رہے ہیں اسی شاہراہ پر پہنچے جہاں راجا کا لڑکا اپنے ساتھیوں کو لے کر چھپا ہوا تھا اس نے اچانک حملہ کر دیا باراتیوں میں مار پیٹ ہو گئی کئی ایک لوگ زخمی ہو گئے بھاگے چھوڑ کر کے لالا کو لالا کو ان لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور لالا کو قبضے میں کرتے ہوئے دولہے پر حملہ کیا اس کو مار دیا جان سے لالا چیخ پڑی اور لالا نے آواز دی اے کربلا کے تاجدار میری ماں آپ کو پکارا کرتی تھی ہماری مدد کون کرے گا آج ہماری مصیبت میں کام کام کام کون کام آنے والا ہے لالا نے ایک کھینچی تو اس کی نگاہ صرف اتنا دیکھ رہی ہے کہ ایک سفید پوش ظاہر ہوئے سفید لباس ہے ہاتھ میں تلوار ہے وہ اچانک ظاہر ہوئے اور انہوں نے سب کو مار بھگایا وہ مجھ سے کہنے لگے بیٹی اب بتا تیری حالت کیا ہے میں رو رہی تھی چیخ رہی تھی میں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا تب تک انہوں نے میرے شوہر کا سر لیا اور لے کر کے گدر گردن سے چمٹایا گردن سے چمٹنا تھا فرمایا تم اٹھ جاؤ میرا شوہر اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا سارے لوگ فساد کرنے والے بھاگ گئے کسی کا پتا نہیں چلا صرف میری نگاہ نے اتنا دیکھا ہے جب نور الدین پور گاؤں کے لوگوں کو خبر پہنچی سارے لوگ آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں اور لالا رو رہی ہے اور اس کا شوہر خاموش بیٹھا ہوا ہے اب لالا سے پوری بات پوچھی جانے لگی تو لالا نے ساری کیفیت بیان کر دی لالا کے ماں باپ نے کہا اب ہمارا یہ دھرم ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے حسین آج بھی زندہ ہے اس حسین حسین کے نام کا میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخلہ لے لیا یہی تو یزید کی قتل ہے اور یہی تو حسین کی جیت ہے قتل حسین اصل مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ایسی مصیبت میں حسین کو پکارا گیا تھا ایسی مصیبت مصیبت میں حسین سے مدد مانگی گئی تھی ایسی مصیبت میں حسین سے امداد طلب کی گئی تھی حضرت مان حسین کل بھی مدد فرما رہے تھے آج بھی حسین مدد فرما رہے ہیں ذرا حسین کو پکار کر کے دیکھ دیکھو وہ کس طرح سے مدد کر رہے ہیں مگر تم لوگوں نے امام حسین کے نام کو برباد کر دیا ہے امام حسین کے کام پر تم لوگ ہو مسلمانوں یہ جملہ سخت ضرور ہوگا مگر اس کی پرواہ میں نہیں کر رہا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مذہب اسلام کا تعلق ڈھول اور تاشے سے کیا ہے مذہب اسلام کا تعلق مروجہ تازیہ باری سے کیا ہے مذہب اسلام کا تعلق یہ جو آواری سواری لے لے کر کے نکل رہے ہو اور پیٹ رہے ہو اپنے سینے کو اس سے مذہب اسلام کا تعلق کیا ہے بیچ ڈالا خوروں نے مذہب اسلام کی آبرو کا بیچ ڈالا حسین اعظم کے نام کا حسین اعظم نے تو گناہوں کے خلاف جنگ کر کے ایک صاف ستھری زندگی دی تھی کہ مسلمان جس موڑ پر بھی رہے گا مسلمان بن کر کے رہے گا مسلمان جہاں پر بھی رہے گا اپنے کردار و عمل کے آئینہ میں مسلمان چمکتا ہوا دکھائی دے گا اور اس کے لیے ہر دم یہ آواز آتی رہے گی کہ سورت میں نسارا تو تمدن میں ہوں اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو ذرا آپ جھانک کر کے دیکھیے آپ کے اندر کس طرح سے ذکر فکر کا مادہ پایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے پیارے آج ہمیں سکون نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم لاکھوں کا بینک بیلنس کر لیں مگر ہماری طبیعت کے لیے اطمینان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان دکھائی دے رہے ہیں رب ارشاد فرماتا ہے وہ من اور ادان ذکری نہ لہو میں قیامت عامہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے نہ چھوٹنے پائے روزہ نہ چھوٹنے پائے حج فرض ہو جائے تو نہ چھوٹنے پائے زکات فرض ہو جائے تو ادائیگی میں کوتا ہی نہ ہو ہاں۔ اس طرح سے آپ کو مزاج بنانا پڑے گا وہ من ہار دان ذکری پی نہ لہو میں شپن دن کہوں ہو عمل قیامت عامہ اور ذرا تاریخ کا ایک حصہ اور آپ کے سامنے رکھ دوں اور ان نوجوان حضرات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ذہن و فکر کی آزادی میں مذہب اسلام کے دستور سے بہت دور ہو کر کے صرف صرف ووٹر لسٹ میں ان کا نام پایا جا رہا ہے وہ اخبار پڑھ پڑھ کر کے دن بھر تنقید و تبصرہ کرتے رہتے ہیں اور ٹرانزسٹر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کھول کر کے اپنی زندگی کے اوقات کو برباد کر دیا کرتے ہیں حساب دینے سے ڈرو پیارے جب ذرہ ذرہ کا حساب لیا جائے گا قیامت کے میدان میں وہ میامل بس کالا ذرت الخیر یار وہ میامل بس کالا ذرت الشر یار ذرہ ذرہ کا حساب قیامت کے میدان میں ہوگا تم نے اپنے زندگی کے اوقات کو کہاں خرچ کیا ہے میں نے تجھے مال دیا تھا تم نے کہاں خرچ کیا ہے آپ آج جا انگریزوں کے ماحول میں ہو کر کے اپنے گھر کو انگریزوں کا گھر بنائے گھوم رہے ہو یا جائزہ تو لو یا مسلمان کیا تھا اور کیا کیا کیا سے ہو گیا ہے آپ کی نگاہ کی تقدس سلامت ہے کیا آپ کی نگاہیں بچ رہی ہیں نہیں بچا پا رہے ہو آؤ دیکھو امام حسین نے کس کے ذہن و کردار کو اپنے ذہن میں لے کر کے بغیر میں یزیدیوں کے خلاف جنگ کی تھی واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ بات کو ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں حضرت خالد بن ولید بڑے جاباز سپہ سالار ہیں کون ہیں حضرت خالد بن ولید یہ وہ جوان مرد ہیں اور یہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں لائے تھے تو یہ اسلام کے خلاف یہ بہت بڑی بھیانک جنگ لڑ چکے ہیں جس کو جنگ عہد کہا جاتا ہے لیکن یہی حضرت خالد بن ولید ہیں اللہ کے حبیب کے قدموں میں جا کر کے گر جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا تو ملک روم کے ایک شہر پر حضرت خالد بن ولید حملہ آور ہوئے اسلام اسلامی فوج کو لے کر کے اور جب اسلامی فوج کو لے کر کے حملہ آور کیے تو اس شہر کے سارے پادری باہر آ گئے تھے اور باہر آنے کے بعد میں کہا تھا خالد بن ولید ہم تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں ہماری صرف ایک شرط ہے خالد اس پر تم عمل کر لو تو ہم تمہارے حوالے پلا کر دیں گے ہم سب تمہارے حوالے ہو جائیں گے خالد بن ولید نے کہا کون سی تمہاری شرط ہے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ سویرے سویرے اپنے تمام فوجی نوجوانوں کو لے کر کے ہمارے شہر کے بازار سے باہر نکل جائیے آپ اس شرط کو پوری کر دیجئے تو آپ ہمارے جو ہم سے کہیں گے وہ شرط آپ کی ہم منظور کریں گے آپ کے حوالے ہم قلعہ کر دیں ہم سب خود آپ کے حوالے ہو جائیں گے حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا چلو تمہاری تمہارے لیے یہ میری شرط منظور ہے جب رات کا سفیدہ دن کا سفیدہ ظاہر ہوا رات کی تاریخی ختم ہوئی خالد بن ولید کے فوجی موسم نے اذان دی اذان پڑھنے کے بعد نماز کی تیاری ہوئی سارے نوجوانوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد خالد بن ولید فرماتے ہیں آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ سارے نوجوان پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں قلعہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے قلعہ کے دروازے میں اپنی سواری کو آپ نے ڈال دیا چلے جا رہے ہیں سارے نوجوان پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں حضرت خالد بن نے تاہنی طرف دیکھا اور بائیں جانی دیکھا دیکھنے کے بعد پیچھے مڑ کر کے کہا میری قوم کے بہادر اسلام کے سپوتوں اسلام کے مجاہدوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو اب میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے کیوں یہ شرط لگائی تھی ان لوگوں نے اپنے شہر کی حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے بازار کو سجا دیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سب اسلامی نوجوان اور مجاہدین ادھر سے گزریں گے اور ان لڑکیوں کے حسن پر نگاہیں پڑیں گی تو ان کا ذہن و فکر عیاشی کے ماحول میں بدل جائے گا پھر ان کے اندر جو جوش جہاد ہے ان کے اندر جو جوش ہے شہادت کا یا ان کے اندر جوش جو تقدس کا وہ سرد پڑ جائے گا ان کی تلواریں ڈھیلی ہو جائیں گی نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ قرآن نے تمہیں زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو اس لیے ہر کوئی نوجوان اپنی نگاہ نیچی کر کے آئے میرے پیچھے پیچھے نہ کوئی ادھر دیکھے نہ کوئی ادھر دیکھے میری قوم کے بہادروں میرے پیچھے پیچھے آؤ آواز آتی رہی مر کر کے بے درد قاتل نے دیتے دیکھا رہے نینجا کیسے کیسے کیسے خالد بن ولید اپنے پاس کو لے کر کے گزر گئے تو وہی پادری حاضر ہوئے پادریوں نے کہا اے خالد بن ولید ہم نے مان لیا کہ مذہب اسلام کے مجاہدوں کا جب یہ تقدس ہے تو مذہب اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہوگا اس لیے ہمیں کلمہ پڑھاؤ اسلام میں داخل کرو حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھایا اسلام نے شہر کے شہر کو داخل کر لیا اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے یہی ہم کہہ رہے ہیں مسلمان جب تم اپنے اس عزت عصمت کی حفاظت کر رہا تھا تو دوسری قومیں خود کہہ رہی تھی اسلام یہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے آج ہزاروں امریکی فوج اسلام کا کلمہ پڑھنے پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اسلام کے تقدس کو دیکھ رہے ہیں اسلام کے تاکیزہ ماحول کو دیکھ رہے ہیں آج بھی حسینی کردار ادا کیا جائے اور گناہوں کا جنازہ نکال دیا جائے تو دوسری قوموں کو سوچنا پڑے گا یہ ہے مذہب اسلام کے ماننے والے اور یہ ہے مذہب اسلام کا تقدس آ رہے اسلام چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو تھا پچاس نہ رہے ذرا ذہنی ذہنی فکر فکر میں تبدیلی لائے اور تاریخ پڑھ کر کے اپنے تاریخ کی طرف اور دیکھو مذہب اسلام نے تمہیں زندگی گزارنے کی آزادی بہت دی ہے مذہب اسلام نے تمہیں تجارت کا ڈھنگ دیا ہے مذہب اسلام نے آپ کو مجبور نہیں چھوڑا ہے مذہب اسلام نے آپ کے ذہن و فکر پر تالا نہیں لگایا ہے مگر مذہب اسلام نے ہر ہر قدم پر آپ کو گناہوں کے خلاف تمبے دی ہے اور ہر ہر قدم پر آپ کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے اور ایسے ماحول میں اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے عملی تصویر بھی بن کر کے دکھا دیا تھا جس کا اعلیٰ نمونہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہے اور امام علی مقام نے ثابت کر دیا تھا اے دنیا کے لوگوں جب ہماری مصالحت بد عملوں سے نہیں ہے ایک جملہ اور میں کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے آپ کہیں کہیں کہہ دیا کرتے ہیں کہ علماء آتے ہی اختلاف کے بیج بو کر کے چلے جاتے ہیں ہم کیسے نہ ایک دوسرے دوسرے سے مل کر کے رہیں یہ ہندوستان کی سرزمین ہے اور ہندوستان کی سرزمین پر ہم ایک دوسرے سے مل کر کے نہیں رہیں گے تو ہمارے بال بچے کیسے زندہ رہیں گے یہی وہ آپ کا ذہن فکر تو ہے جو آپ کو پستی کی طرف لیے چلا جا رہا ہے کیوں ایم نے کیا میدان میں سوچا تھا امام حسین نے کیوں نہیں فکر کی تھی کہ میرے بعد یزیدی میرے ہم خیمے پر حملہ آور ہوں گے اور میرے بعد یزیدی میرے بال بچوں کے ساتھ کیا رویہ برتیں گے حسین نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا اس لیے حسین نے نہیں سوچا تھا کہ حسین کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہے حسین جان رہے ہیں کہ میرے بال بچوں کی حفاظت جیسے میری زندگی میں ہو رہی ہے جو رب کر رہا ہے میرے نہ ہونے پر بھی وہی رب کرے گا اس لیے حسین باطل کے سامنے جھک نہیں رہے ہیں اور کو ایسی اسی مطالحت کا جنازہ امام حسین نے نکالا ہے ان کا ذرا بھروسہ رب پر دیکھو آج آپ کا بھروسہ ٹوٹ گیا ہے آپ کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے ہے آپ آپ آپ آپ نے نے بھروسہ بھروسہ نہیں نہیں کیا سوچا ذرا رب رب پر کر تو لیجئے جو کو عزت دے رہا وہی رب آپ کے بال بچوں کو عزت دے گا جو رب آپ کی حفاظت کر رہا ہے وہی رب آپ کے بال بچوں کی حفاظت کرے گا تمہاری حفاظت سے تمہارے بال بچوں کی حفاظت نہیں ہے تم بال بچوں کی روزی کی ذمہ دار نہیں ہو بلکہ رب تالابی اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے تم کو ایک وسیلہ ہو پیارے جو رب تم ہے ہر ہر موڑ پر عزت دے رہا ہے تمہاری روزی کا منتظم حقیقی ہے وہی رب ہر ہر موڑ پر تمہاری حفاظت فرمائے گا یہی ذہن فکر کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا ہوا ہے آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جب مصالحت نہیں سوچو گے تو مٹ جاؤ گے میں کہتا ہوں جی نہیں باطل سے کبھی مصالحت نہیں سوچی جا سکتی ہے اگر جھوٹے اور سچ کو آپ سامنے کرو تو دونوں میں ضرور اختلاف برپا ہو جائے گا آگ اور پانی کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے ہو آپ لکڑی اور آگ کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہو آپ تیل اور پانی کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہو دونوں میں امتیاز ضرور ہو جائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتفاق و اتحاد کا ماحول تو صحت مند میں ہوگا اتفاق و اتحاد کا ماحول تو پاکیزہ ماحول میں ہوتا ہے اتفاق و اتحاد کا ماحول جب ذہن و فکر میں یکسانیت ہو تب ہوتا ہے اور اگر اس ذہن و فکر میں یکسانیت نہیں ہے تو اتفاق و اتحاد کا ماحول کیسے برپا ہو سکتا ہے آپ کی لائن دوسری ہے ہماری لائن دوسری ہے اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب مسلحت نہیں سوچتے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلحت تم سوچ رہے ہو کیا یہی مسلحت تمہیں قیامت میں بخشوائے گی جو مسلحت تم سوچ رہے ہو کیا یہی مسلحت حضرت امام حسین کو خوش کرے گی جو مسلحت تم سوچ رہے ہو کیا اسی مسلحت کو امام حسین نے آپ کو پیغام دیا تھا نہیں نہیں پیارے بلکہ امام حسین بتا رہے ہیں اے نانا جان کی امت رہتی دنیا تک یاد کر لو کہ کبھی بھی بد عمل سے تم صلح نہ کرنا جب حسین کی صلح بد عملوں سے نہیں ہو رہی ہے تو حسینیوں کی صلح بد عقیدوں سے کیسے ہو جائے گی حسینیوں کی صلح بے کیسے ہو جائے گی حسینیوں کی صلح حسین کے نانا جان کی ذات پر جن کا حملہ ہو رہا ہے ان لوگوں سے کیسے ہو جائے گی حسین کے نانا کے قانون پر حملہ ہو تو حسین کی صلح ان سے نہیں ہو رہی ہے اور حسین کے نانا پر جو حملہ کر رہے ہیں ان کی صلح ہماری کیسے ہو سکتی ہے اس لیے اے مسلمان تم قلت و کثرت کے ماحول میں نہ جاؤ کہ ہم قلت قلت و کثرت میں ہیں اس لیے افراد کے طور پر ہم کامیاب ہو جائیں گے قوم مسلم افراد کے طور پر کبھی بھی نہیں کامیاب ہوئی ہے آپ افراد کے طور پر کامیاب ہونے کی بات کر رہے ہو تو پوری دنیا کا جائزہ لو دیکھو کتنے مسلمان ہیں دنیا میں کئی ملک ایسے مل کر کے بھی اتنے بڑے مسلمانوں کی سنکھیا نہیں پوری کر سکتے ہیں جتنے ہندوستان میں پائے جا رہے ہو قریب ہندوستان کی سرزمین پر موجودہ شمار کے مطابق چھبیس کروڑ مسلمان لسٹ میں آ رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بنام مسلمان چھبیس کروڑ آ رہے ہو اور کس طرح سے غلامی کی زنجیروں نے جکڑے ہوئے ہو کس طرح سے تمہارا اتفاق و اتحاد ٹوٹا ہوا ہے یہ اتفاق و اتحاد کا خون کس نے کیا ہے جس نے حسین کی ذات پر حملہ کیا ہے یہ اتفاق و اتحاد کا خون کس نے نے کیا ہے جس امام حسین کے نانا پر حملہ کیا ہے یہ اتفاق و اتحاد کا خون کس نے کیا ہے جس نے حسینی کردار کا خون کیا ہے اسی نے اتفاق و اتحاد کو توڑا ہے اسی نے اتفاق و اتحاد کی دیکھ کرنی کی ہے اسی نے اتفاق و اتحاد کو برباد کیا ہے عام میں اسی کا ایک حالیہ ماحول آپ کو پیش کرتا چلوں ابھی ایک جماعت کا جلسہ تھا اس جماعت کا ایک مولوی تقریر کر رہا تھا اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ جیسے غیر مسلم لوگ اپنا جنازہ اٹھاتے ہیں اور یا رام رام سخت ہو کہتے ہوئے جاتے ہیں ایسے یہ مسلمان لوگ ہیں جب اپنا جنازہ اٹھاتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں ان میں اور ان میں فرق کیا ہے میں اس حرام خور سے پوچھنا چاہتا ہوں ظالم تم نے کلبے کی توہین کر دی کہ نہیں ایک غیر مسلم سے مسلمان کے جنازے کی تشویش دینا یہ کفر ہے ایک غیر مسلم کی طرح مسلم کے جنازے کو بتانا اور ایک غیر مسلم کے عمل کی طرح مسلم کے عمل عمل کو بتانا یہ کفر ہے تو کس ماحول میں لینا لے کر کے جانا چاہتا ہے نبی تو فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مردوں کے قریب جاؤ تو کلمہ کی کثرت کیا کرو نبی تو یہ فرما رہے ہیں اس دنیا سے مسلمان کا یہ جمع یہ کب کا کلمہ کی کثرت کر رہا ہے نبی یہ کون فرماتے ہیں جو کلمہ کی کثرت کرتا رہے گا وہ بخش دیا جائے گا جو کلمہ کی کثرت کرتا رہے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو کلمہ کی کثرت کرتا رہے گا رحمتوں کی چھاؤں میں رہے گا جو کلمہ کی کثرت کرتا رہے گا وہ بڑھوتری کے ماحول میں رہے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں حرام خور تیری زبان کاٹ لینی چاہیے تیرا جلسہ پھونک دینا چاہیے جو مسلمانوں کے کردار و عمل کو غیر مسلموں کے کردار و عمل سے دیتا ہوا نظر آ رہا ہو ناز اللہ تصویر نبی تو فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھو گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا تمہارے مردے کو ملے گا میں ان کے کتاب کا ایک حوالہ دیتا ہوا چلو اٹھاؤ تہذیب الناس کتاب جس کتاب میں کفری عبارت بھری ہوئی ہے اسی تہذیب الناس میں کافی نام ہوتی ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا جس کو کشف حامل تھا یعنی ولایت کے درجہ پر وہ فائز تھا حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ بچہ تب تک وہ بچہ رونے لگا حضرت جنید بغدادی ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے غور کیا یہ بچہ رو کیوں رہا ہے تو انہوں نے بھی اپنے کشف سے معلوم کر لیا اس بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ماں قبر میں رکھی گئی اس پر عذاب ہو رہا ہے اپنے ماں کے عذاب کو دیکھ کر کے یہ بچہ رو رہا ہے اب ذرا دیکھو حضرت جنید بغدادی کا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں ایک ہزار مرتبہ کلم طیبہ پڑھے ہوئے تھا میں نے اس کلم طیبہ کا سواب اپنے دل ہی دل میں اس بچے کی ماں کو بخش دیا اب دیکھ رہا ہوں کہ وہی بچہ ہنسنے لگا وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کا آزاد دور کر دیا گیا ہے وہی بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کا عذاب دور کر دیا گیا ہے تو کلمہ طیبہ سے تو عذاب دور ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اس کا ثواب خود حاصل کرو اپنے مردوں کو پہنچاؤ علامہ اسماعیل اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پیارے کہ رسول کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود کا نتیجہ ذرا دیکھو ایک عورت تھی اس کی جوان لڑکی مر گئی وہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اس نے کہا حضور مجھ کو کوئی ایسا عمل آپ بتا دیجیے کہ جس عمل کے ذریعہ سے مجھ پر منکشف ہو جائے کہ حالات عالم برزخ میں میری بچی کے کیا ہیں میری بچی کا حال کیا ہے چنانچہ آپ نے وظیفہ بتایا وہ عورت وظیفہ پڑھنے لگی ایک روز اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بچی کو قبر میں جہنم کی آگ کا لباس پہنایا گیا ہے خواب سے بیدار ہوئی رونے لگی حضرت امام حسن بصری کے پاس آئی اور اس نے خواب کو بیان کیا حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں تمہارے لڑکی کو اللہ بخش فرمائے پھر وہی حضرت امام حسن بصری جب سوئے تو انہوں نے اس بچی کو خواب میں دیکھا دیکھا کہ وہ بچی جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دی گئی ہے اور جنت کے باغ میں گھوم رہی ہے جب اس کی نظر امام حسن بصری پر پڑی تو اس نے سلام کیا امام نے پوچھا کہ جی بیٹی تیری ماں نے تو مجھے بتایا تھا کہ تجھ پر عذاب الہی ہو رہا ہے مگر یہ تو تو جنت میں سیر کر رہی ہے اس بچی نے بتایا امام صحیح ہے جب میری ماں نے مجھے خواب میں دیکھا تو واقعی میں عذاب الہی میں گرفتار تھی مگر معاملہ یہ ہوا کہ جس قبرستان میں میں دفن تھی مرا رجل بل برتے ایک مرد سالح کا گزر ہوا ادھر سے ایک نے ایک مرد گزرا اس قبرستان سے اور اس نے ایک مرد نے نبی پر درود پڑھا اور درود پڑھ کر کے وہ قبر والوں کے نام بخش دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے اس قبرستان سے پانچ سو مردوں کی مقرر فرما دیا اللہ اللہ اب آپ سرا اندازہ لگاؤ پیارے ایک نیک مرد گزر جائے تو اس کا گزرنے پر درود پڑھنے پر یہ برکت ہے امام حسین جس کے لیے دعا مانگ دیں گے ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی امام حسین جس راہ سے گزر جائیں گے اس راہ پر برکت کیسے نہیں ہوگی آؤ سنو اللہ کے نیکوں سے محبت کیا کرو حسین کی محبت ضرور رنگ لائے گی حسین سے محبت کرنے والا اگر وہ گناہوں میں ملوث بھی ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے لیے ایسا آئے گا کہ وہ گناہوں کے خلاف تھو کرے گا اور تائی ہو کر کے مرے گا اللہ اس کو توفیق دے دے گا اس لیے کہ اللہ اپنے نیکوں سے محبت کرنے والے بندوں کو اگر وہ گناہ میں بھی نفس کے شرارت کی بنیاد پر پھنس جاتے ہیں تو مولا تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں صالح بندہ ہو کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں تو حسین کی محبت رنگ لائے گی حسین سے محبت کرو تو جہنم سے آزادی ہے حسین سے محبت کرو تو نماز کی پابندی ملے گی حسین سے محبت کرو تو گناہ سے چھٹکارا مل جائے گا حسین سے محبت کرو تو فاقہ کشی کا ماحول دور ہو جائے گا حسین سے محبت کرو تو آپ کے ذہن فکر میں یگانگیت پیدا ہو جائے گی امام حسین سے محبت کرو تو آپ کا نفس شریر نہیں ہوگا بلکہ شریف بن جائے گا امام حسین سے محبت کرو تو گناہوں کا جنازہ نکلے گا اور جب دنیا سے جانے لگو گے تو صالح بندہ بن کر کے جاؤ گے اس لیے امام حسین کی محبت ہمارے اور آپ کے لیے لازمی ہے نبی کون نے فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور نبی کونین نے ایک روز دعا بھی مانگی تھی اے اللہ میں حسین سے محبت کر رہا ہوں مولا تو بھی حسین سے محبت فرما اور اے اللہ جتنے لوگ حسین سے محبت کریں ان سب سے محبت فرما یہ اللہ کے حبیب رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور رب کے محبوب کی دعا ان متیوں کے حق میں رب کی بارگاہ میں قبول ہے اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ایجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اے با بت کا سے عنایت کا جوڑا اور دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دعائے محمد اللہ رب العزت امام علی مقام کی محبت میں جلائے اور امام علی مقام کی محبت میں موت ہو یہ محفل نور باد آئند آباد یا سلام و علامت ہودا